الى سبیل ربک قبل حکمت اول حسنا اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ معاوضہ حسنہ کے ساتھ بلاتے رہیے اس صورت کے اندر بالکل شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی دعوت کا میدان بہت وسیع ہے اب تک آپ بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ والوں کو دعوت دے رہے تھے لیکن نبی تو بیت المقدس والے یعنی یہودی اور عیسائی وہ بھی آپ کے مدعو ہوں گے ان کو بھی آپ دعوت دیں گے اس طرح آپ کی دعوت پوری دنیا میں پھیلے گی اس صورت کے بالکل شروع میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اس لیے بالکل یقین کے ساتھ کہا گیا کہ یہ صورت ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کے آخر سے پہلے سے پہلے رکوع میں بالکل وہ حالات ہیں جو ہجرت کے عین وقت میں پیش آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑتے ہوئے کیا دعا کرنی ہے مدینہ پہنچتے ہوئے کیا دعا مانگنی ہے وہ بتائی جا رہی ہے گویا یہ بالکل ہجرت کے خاص موقع پر نازل ہوئی ہے اور ہجرت چونکہ مکہ سے مسلمان چھوڑ کر کے اپنے گھر بار مدینہ جا رہے تھے ظاہری طور پر لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا شکست ہو رہی ہے کہ جس کام کو مکہ میں شروع کیا گیا اب تو مکہ سے پاؤں اکھڑ گئے اور مدینہ جانے پر مجبور ہوئے اس صورت میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ نہیں یہ مکہ سے مدینہ جانا ہی غلبہ اور فتح کی نشانی ہے جا الحق الحف الباطل ان الباطل کان کا معراج کا واقعہ جس کی طرف بالکل شروع میں ہی اشارہ ہے مختصر سے اس کا حل کر دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں حالات تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی حالات تھے لیکن آپ کے چاچا ابو طالب زندہ تھے ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا لیکن ان کے روگ ان کے دبدبے کی وجہ سے وہ مشکل حالات نہیں تھے جو ان کے انتقال کے بعد پیش آئے آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں تو آپ کو گھر میں تسلی دینے کا سامان موجود ہے اس قدر آپ باہر سے حالات سے مجبور ہو کر کے آتے ہیں پریشان آتے ہیں مگر گھر میں ایسی تسلی کا سامان ہے کہ سب غم ختم ہو جاتا ہے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں انہی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ طائف تشریف لے گئے کہ شاید طائف والا اللہ ان کے دلوں کو کھول دے وہ ساتھ دیں انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا بلکہ بد سلوکی کا وہ بدترین نمونہ پیش کیا جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا ان حالات کے بعد پریشان کن احوال کے بعد دو باتیں پیش آئیں ایک تو اللہ نے جنات کو ایمان نصیب کیا اور اس کا تذکرہ سورت الجن میں اور سورت الحقاف میں آئے گا انشاءاللہ جب وہ آپ کو بتایا گیا ایمان والوں کو بتایا گیا اس سے بہت بڑی تسلی کا سامان ہوگا دوسرے پرور دگار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب کی اپنے پاس بلایا سارے آسمانوں کی سیر کرائی جنت اس کی سیر کرائی یہ دوسرا تسلی کا سامان ہے یہ ظاہری طور پر لگ رہا ہے شاید ایمان والے کمزور پڑ رہے ہیں لیکن پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے یہ غالب ہی ہو کر رہے گا اور یہی وہ مقام ہے اور یہ وہ مرتبہ ہے اسی طور پر کہ دوسرے سارے انبیاء کرام اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر صاحب مرتبہ ہیں مگر اس طرح کی کوئی بات اور یہ مرتبہ ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پروردگار اڑنے والا جہاز دیتا ہے مگر وہ بھی بادلوں سے نیچے نیچے رہتے ہیں اور آپ چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقسا جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کراس کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچتا ہے واقعہ کس طرح پیش آیا آپ اپنی چچیری بہن حضرت ہانی کے گھر میں آرام فرماتے اور آپ کے برابر میں بالکل ایک طرف حضرت حمزہ تھے اور دوسری جانب ایک دوسرے صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیچ میں آپ ہیں اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو کہا کہ پروردگار آپ کو آسمانوں کی سیر کرا رہا ہے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے آپ در مبارک سے باہر نکلے حرم شریف تشریف لے گئے جہاں حجر اسود ہے اور بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے اس کے بیچ میں آپ نے دو رکعت نماز پڑھی ہے اور یہاں سے پھر آپ براق پر سوار ہوئے جو ایک جانور تھا آپ نے فرمایا گدے سے بڑا خچر سے چھوٹا لیکن ایک قدم اتنا دور بھرتا تھا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جائے اس پر سوار ہو کر آپ مسجد اقسا تشریف لے گئے جمہور مفسرین اور جمہور سیرت نگار کہتے ہیں کہ جو آپ نے سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی وہ یہیں پڑھائی ہے اسی سفر میں جاتے ہوئے مسجد اقسا میں لیکن ایک رائے ابن کثیر اور دوسرے حضرات کی یہ بھی ہے کہ نہیں جاتے ہوئے آپ نے صرف دو رکعت پڑی ہیں یہاں اکیلے جب آپ واپس تشریف لائے ہیں تو فجر کی نماز آپ نے سارے انبیاء کرام کو یہاں پڑھائی ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ سب کچھ کر دینا پھر یہاں سے آپ آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے اور سارے انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی پھر پروردگار کی طرف سے پانچ نمازیں پہلے پچاس اور پھر وہ گٹتے گھٹتے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کو دو نمازیں تھیں وہ وہ نہیں پڑھ پائے آپ اپنے رب سے درخواست کیجیے کم ہوں آپ نے ایک مرتبہ درخواست کی پانچ کم ہوئی پھر پانچ پھر پانچ آخر میں پانچ رہ گئیں اور انہوں نے پھر بھی عرض کیا کہ آپ دوبارہ جائیے لیکن آپ نے فرمایا کہ استخی ربی اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے پھر آپ واپس تشریف لائے ہیں تو اس دوسرے طبقے کے مطابق آپ نے فجر کی نماز پھر مسجد اقسا میں پڑھی ہے واپس گھر تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اندر سے کنڈی نہیں تھی لگی ہوئی فل تمستو کا تو میں گھر آیا میں نے آپ کو تلاش کیا یہ وہ وقت ہے کہ ایمان والے نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں حرم میں عام طور پر نہیں پڑھی جا سکتی ہیں میں نے آپ کو تلاش کیا فلم اجد کا تو میں نے آپ کو نہیں پایا آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس طرح بلایا ہوا تھا لیکن یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہوا اور ایمان والے یہی کہتے اور قرآن پاک کے الفاظ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے بیداری میں سفر فرمایا اپنے جسم کے ساتھ سفر فرمایا نہ تو یہ خواب تھا اور نہ صرف روح کا سفر تھا بلکہ روح مال جسد کا سفر تھا مکہ کے مشرقین نے جب یہ بات سنی تو اس کی مذاق اڑائی اور پھر بطور امتحان پوچھنے لگے کہ آپ نے مسجد اقسہ دیکھی اور بتائیے مسجد اقسا کیسی ہے کیسی ہے آپ نے ان کو بہت ساری باتیں بتائیں تمہارا ایک قافلہ آنے والا ہے اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اور مسجد اقسا کے تعلق سے بھی بتایا لیکن انہوں نے کہا نہیں مسجد اقسا بتائیے آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے میرے سامنے مسجد اقسا کو روشن کر دیا میں نے ایک ایک کھڑکی گن گن کر ان کو بتائی اس کے باوجود جس کے مقدر میں اس وقت ایمان نہیں تھا اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بات ہم حیرت کی سنتے ہیں عجیب بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کیا عجیب بات ہے قرآن کریم نے اسی انداز سے بات شروع فرمائی سبحان اللہ ہے وہ ذات اللہ اسرا دی جو اپنے بندے کو لے گیا لیلن رات رات من المسجد الحرام مسجد حرام سے الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تک مسجد حرام بیت اللہ شریف اصل اور اس کے آس پاس کی مسجد وہ بھی مسجد حرام مسجد اقصى فلسطین کی مسجد بیت المقدس بیچ میں دونوں کے فاصلہ تقریباً پندرہ سو کلومیٹر کا ہے مگر چند لمحوں میں لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ بارک وہ مسجد ہے اقصا جس میں ہم نے برکت دی ہے لنوریہ من آیاتنا کس لیے لے گیا تاکہ ہم دکھائیں اس بندے کو من آیاتنا اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے صحابہ میں یہ بات موضوع بحث رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا یا صرف اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھی رب کا دیدار تو جنت میں ہی ہوگا لیکن جمہور صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار بھی کیا کیسے کیا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے انہو ہوا سمیع البصیر بے شک وہ پروردگار وہی تو سننے والا وہی تو جاننے والا ہے وہی تو سننے والا وہی تو دیکھنے والا ہے آپ کی دعائیں سن رہا تھا آپ کی حالت دیکھ رہا تھا اس لیے پروردگار نے آپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام فرمایا آپ کے لیے تسلی کا یہ سامان فراہم فرمایا وہ آئینہ مسل کتاب و جانا سن اللہ من دونی وکیلا آپ اپنے مالک کی سے ملنے کے گئے احساس دلایا کہ یہ اسی طرح تھا جس طرح علیہ السلام تشریف لے گئے تھے مگر وہ صرف تور تک پہنچے تھے اللہ کی کتاب لے کر آئے تھے آپ عرش معلّہ تک پہنچے اپنے مالک سے مل کر کے آئے وہ آتی نا موسل کتاب اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَجْعَلْنَاهُ هُدَا اور ہم نے بنایا تھا اس کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ من دونی وکیلا اس لیے یہ سب کچھ ہوا تھا اور کتاب کا مضمون کیا تھا اور کتاب کس لیے نازل ہوئی تھی اللہ تتخذو کہ ہرگز نہ بنانا من دونی میرے سوا وکیلا کسی کو کار ساز کام بنانے والا حاجت روا مشکل کشا کسی کو نہیں بنانا وکیل جس کے حوالے سارے کام کر دیے جائیں ذریت من نوح اے ان لوگوں کی اولاد جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا گیا تھا ظاہر ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جتنے نافرمان تھے سب دنیا سے رخصت ہو گئے باقی وہ بچے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور آگے جو اولاد چلی وہ انہی کی چلی وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں یا ان کے ساتھ والوں کی اولاد بھی ہیں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آگے جو انسان چلے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلے اور دوسرے حضرات کہتے ہیں تین بیٹے یہ بائبل کی روایت اور ہماری مشہور روایت چار بیٹے سے اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے حضرات کی اولاد بھی آگے چلی یہ آیت بطور حوالہ پیش کرتے ذریت من حملنا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے سوار کرایا تھا حضرت علیہ السلام کے ساتھ انہو کان عبدا شکورا بے شک وہ عبدا شکورا شکر کرنے والے بندے تھے بہت زیادہ اپنے مالک کے نعمتوں کا شکر کرنے والے وَقَضَيْنَا قزینہ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ اے ان لوگوں کی اولاد جو حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے ان کو کہا کیا اب وہ بات آئی ان کو یہ فرمایا وہ قزینہ الا بنی اسرائیل اور ہم نے فیصلہ کر کے سنا دیا بنی اسرائیل کو کل بھی آیا کہ قضا الا مانا فیصلہ کر کے سنا دینا اور ہم نے بنی اسرائیل کو فیصلہ کر کے سنا دیا تھا فی الکتابی کتاب میں لطف سد الف العرضی تم ضرور بھی ضرور فساد کرو گے فی الارض زمین میں مرتین دو مرتبہ ولا كَبِيرًا اور تم ضرور بھی ضرور سرکشی اختیار کرو گے بڑے ہو جاؤ گے کبیرن بہت ہی بڑی سرکشی وَلَتُفْسِدُنَّ فِي اردو تم ضرور بھی ضرور فساد کرو گے زمین میں مرتین دو مرتبہ ولا كَبِيرًا اور تم ضرور بھی ضرور سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی مسجد حرام اور مسجد اقسا کا دونوں کا اکٹھا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا گیا گویا کہ اب ایمان والوں کو اس مسجد کی بھی کنجیاں مل گئیں اس مسجد کی بھی کنجیاں مل گئیں اب پوری دنیا میں دعوت کا کام انہی کو مل گیا بنی اسرائیل بھی اس میں ناکام ہو گئے یہودی بھی ناکام ہوئے عیسائی بھی ناکام ہوئے آگے جو یہ بیان یہودیوں کا چل رہا ہے یہ ایمان والوں کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو یہ کام دیا گیا تھا مگر یہ اس کو انجام نہیں دے سکے تم ان راہوں سے بچو اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم کو اس نعمت سے محروم کیوں کیا گیا وجہ کیا پیش آئی فیضا جا تو جب آئے گا اس میں سے پہلے والا وعدہ بات نہ عباد اللہ تو ہم بھیجیں گے تمہارے اوپر عباد لنا اپنے بندے ایسے بندے لنا جو ہمارے ہیں الی بأس شدید سخت جنگ کرنے والے فجاسو خلال جائیں گے خلال دیار شہروں کے بیچوں بیچ وہ وعدا مفعولا اور یہ وعدہ ہو کر کے رہے گا پہلا وعدہ آئے گا ہم اپنے بندوں کو بھیجیں گے اور وہ تمہارے گھروں کے بیچ میں گھس جائیں گے اور یہ وعدہ ہو کر کے رہے گا تما ددنا تم الکر پھر ہم لوٹائیں گے تمہارے لیے باری کو رددنا پھر ہم نے لوٹایا تمہارے لیے الکر باری کو علیہم ان پر وہ ام اور ہم نے ہم تم کو دیں گے مدد دیں گے بھی اموال مال کے ذریعے سے وہ بنین اور بیٹوں کے ذریعے سے وجعلناکم اور ہم بنائیں گے تم کو اکثر و نفیرا زیادہ تعداد کے اعتبار سے ان احسن تم احسن تم لے انفسکم اس کے بعد اگر تم نیکی کرو گے ہم اپنے لیے کرو گے ان احسن تم اگر تم نیکی کرو گے احسن تم نیکی کرو گے لے انفسکم اپنے لیے وہ ان اور اگر تم برائی کرو گے گناہ کرو گے فلاحا تو وہ بھی اپنی جان کے خلاف کرو گے تو جب آ جائے گا دوسرے والا وعدہ دوسری مرتبہ کا وعدہ آئے گا وجو حکم تاکہ وہ ہمارے بندے بگاڑیں وجوہکم حکم تمہارے چہرے ولید الْمَسْجِدَ مسجد اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد کے اندر کما دخلو جیسا کہ داخل ہوئے تو وہ اول مرہ پہلی مرتبہ علو تدبیرا اور تاکہ وہ تباہ کر دیں تیز نحس کر دیں ما ہر اس چیز کو علو جس پر چڑھ جائیں وہ تدبیر پورے طور پر من یرحمکم قریب ہے تمہارا رب کہ تم پر رحم کرے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم پھر لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور بنایا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے حسیرم قید خانہ گھیرنے والی یہ آیتیں ذرا مشکل ہیں اور میری طبیعت بھی کمزور بڑا اہم موقع ہے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ تم دنیا میں دو مرتبہ بڑی سرکشی کرو گے اور دونوں مرتبہ تم پر سخت عذاب آئے گا یہ سرکشی بنی اسرائیل نے کب کی اور ان کے اوپر کب عذاب آیا تقریباً ہمارے جمہور مفسرین اس کے لیے پرانے واقعات تلاش کرتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے بنی اسرائیل کی تاریخ میں اب تک کے قرآن کے نزول سے پہلے کے دو بہت بڑے واقعات ہیں اس طرح تو یہ شرارتی قوم ہے ہر دور میں ان کو مار پڑتی رہی چونکہ یہ کبھی چین سے نہیں رہے تو ہر دور میں ان کو ماریں پڑتی رہیں لیکن دو مرتبہ بڑی ماریں پڑی ایک مار اس وقت میں پڑی جب ایران کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور تحس محس کر دیا حیقل سلیمانی کو آگ لگا دی پورے شہر کو جلا کر راک کا ڈھیر کر دیا اور ان کو بیڑ بکریوں کی طرح ریوڑوں کی طرح ہانک کر کے اپنے ساتھ لے آیا اور لا کر کے سب کو عراق میں گرفتار کر دیا جنگلوں کی طرف دھکیل دیا بہت بری گت بنی ان کی اسی کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جب حضرت وزیر علیہ السلام نے اس گری ہوئی بستی کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیسے پروردگار اس کو دوبارہ زندہ کرے گا جس پر وہ ایک سو سال تک وفات پائے رہے ان کو اچانک انتقال ہوا موت ہو گئی ایک سو سال تک اسی حالت میں رہے ایک سو سال کے بعد پروردگار نے پھر زندہ کیا وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے تیسرے پارے کے شروع میں اس کے بعد پھر بخت نصر کے اوپر سو سال یا اس سے زیادہ عرصے کے بعد ایک دوسرے بادشاہ نے حملہ کیا قیرس نے اور اس نے یہودیوں کو بخت نصر کی قید سے چھڑایا بخت نصر شکست کھا گیا پھر یہ واپس گئے پھر اپنا علاقہ ان کا بسا اس دوران تورات کا کیا بنا تاریخی طور پر تورات ان کے پاس موجود نہیں تھی اور وہاں یہ جادو جنتر سیکھنے کا کام کر رہے تھے وہ ہاروت اور ماروت کے قصے میں پڑھ چکے ان کے پاس تورات نہیں تھی مذہبی کام بھی نہیں تھے البتہ جو نیک بندے تھے وہ دعائیں کر رہے تھے رو رہے تھے اللہ سے مانگ رہے تھے ان کی تاریخ کے مطابق اب تورات کہاں سے ملی کہتے ہیں جو شہر جل چکا تھا اور حیکل سلمانی جل چکا تھا اسی کے راک کے ڈھیر میں تلاش کرتے کرتے اندر سے کچھ صحیفے ملے تو انہوں نے کہا کہ مل گئی مل گئی مل گئی یہ ہے تورات یہ ہے تورات یہی تورات ان کو ملی یہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ پیش آیا پھر انہوں نے توبہ کی اللہ کے نیک بندوں نے بھی ان کے لیے دعائیں کی اور پروردگار نے پھر ان کو ایک موقع دے دیا پھر دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ رہنے لگے پھر انہوں نے سرکشی کی پھر دوسری مرتبہ ان کے ساتھ ایک زبردست واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ روم کے بادشاہ تیتوس نے ان کے اوپر حملہ کیا تیتس لکھتے ہیں اس کو انگریزی والے اس نے حملہ کیا اس نے بھی اسی طریقے سے پھر حیکل سلیمانی کو آگ لگائی پورے شہر کو آگ لگائی ان کی بستیاں رات کا ڈھیر بن گئیں اس دوسری مرتبہ پھر یہ بکھر گئے پوری دنیا کے اندر اور یہ واقعہ پیش آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے تھے کوئی سو سال یا اس سے کچھ زیادہ پہلے پیش آیا اسی موقع پر یہ دنیا بھر میں پھیلا دیے گئے کوئی سائبیریا کی طرف بھاگا اور کوئی ہندوستان کی طرف اور کوئی ایشیا کی طرف اور کوئی کہیں کوئی کہیں یہ دوسری مرتبہ ان کے ساتھ حالات پیش آئے اس وقت پہ لے کر کے آج تک یہ بکھرے رہے اب یہ انیس سو سینتیس کے بعد اکٹھے ہونے شروع ہوئے سڑسٹھ میں جب جنگ ہوئی اور یہ جیت گئے تو پھر ان کا ملک اور پھیلا تقریباً تیس میں ان کی آبادی کوئی کچھ ہزار چھ یا سات ہزار بیان کی گئی ہے وہاں اس کے بعد پھر بڑھتے بڑھتے اب تو کروڑوں سے اوپر جا رہے ہیں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ گزرے ہوئے واقعات ہیں یہ دو واقعات ہیں دونوں پیش آ چکے ہیں اور بنی اسرائیل کو اس صورت میں سنایا گیا ہے کہ یہ دو مرتبہ تم نے دنیا میں تباہی لائی پھر تمہارے اوپر تباہی آئی اور تم ان حالات سے دو چار ہوئے ان احسن تم احسن تم اب اگر آئندہ نیکی کرو گے توبہ کرو گے آخر برآمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو تم تمہارا ہی فائدہ ہے وہ نسا تم فلاح اور اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو تمہارا ہی نقصان ہے وہ پھر تمہارے اوپر تباہی آئے گی وہ ردنا اور اگر تم پھر لوٹو گے پھر وہی مکاریاں کرو گے ہم بھی لوٹیں گے پھر تم پر عذاب آئے گا یہ جمہور مفسرین کی تفسیر ہے حضرت کے رحمت اللہ علیہ کی روایت میں نے معتبر علماء سے سنی کتاب میں تو نہیں ملی اور تلاش کرنے کا موقع بھی نہیں ملا اس صورت کے آخر میں ایک آیت آ رہی ہے وہ جینا بک لفیفہ اور ہم تم کو سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے وہ اکٹھا کر کے لانے کا کیا مطلب ہے تقریباً ننانوے فیصد مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اکٹھا لائیں گے لیکن چند بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں قیامت سے پہلے ہی اکٹھے کیے جائیں گے قیامت سے پہلے اکٹھے ہوں گے اور پھر ان کے اوپر ایک زبردست تباہی آئے گی اس آیت کو جوڑتے ہوئے یہاں پھر اس کو جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں یہ آئندہ کے لیے ان کو بتایا گیا ہے گزرے ہوئے واقعات نہیں آئندہ کے لیے ان کو بتایا گیا ہے کہ تم دو مرتبہ دنیا میں سرکشی کرو گے اور دو مرتبہ تم پر بہت بڑی تباہی آئے گی چنانچہ جب سے قرآن نازل ہو چکا تب سے اب تک اگر واقعات کو جمع کیا جائے پہلا تو وہ واقعہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا پیش آیا لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فجا تو خلالت دیار وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے انہوں نے مسجد کو توڑ دیا مسلمانوں نے تو ایسا کیا نہیں البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہٹلر کا دور آیا جس میں بے شک وہ مسجد اقسا میں تو نہیں گھسا لیکن ان کے گھروں میں گھسا اور دنیا میں وہ تباہی لائی یہودیوں کے اوپر یہودی تو خیر تھے ہی یہودی انسانیت کا گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو لوگ اس کی تاریخ کے واقع میں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لاشیں جمع ہوتی تھیں اور اس کے بعد دھکا دے کر ان کو سمندر میں دھکیلا جاتا تھا وہ کہتے ہیں ایک یہ واقعہ پیش آ چکا اور دوسرا عین ممکن ہے کہ جو اب ان کو جمع کیا جا رہا ہے فلسطین میں اور خاص طور سے ان روایتوں کو دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہودیوں کے ساتھ زبردست جنگ ہوگی دجال ان کے ساتھ ہوگا کمانڈر ان چیف ان کا اور اس زبردست جنگ کے بعد زبردست تباہی کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار غلبہ عطا فرمائیں گے اور وہ چالیس سال تک دنیا میں حکومت فرمائیں گے اور اس وقت میں جو بھی یہودی بچے گا جو بھی عیسائی بچے گا وہ وہی ہم پڑھ چکے چھٹے بارے میں وہ ضرور بز ضرور ان پر ایمان لے آئے گا یہ واقعات کی کڑیوں کو جوڑیے اس بنیاد پر لوگ کہتے ہیں ایک طبقات بے شک وہ بہت تھوڑا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اب یہ دوسری مرتبہ جو جمع ہو رہے ہیں وہ اس لیے کیوں یہ جو زبردست جنگ کی پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے مقابلے میں یہودی اس کے قائد ہوں گے یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی سوال یہ ہے کہ اگر یہ دنیا میں بکھرے رہتے تو جنگ کیسے ہوتی وہ جنگ تو تبھی ہوگی نا کہ جب یہ ایک جگہ اکٹھے ہوں جب یہ سارے فلسطین میں پہنچے اور وہاں جنگ ہو آگے جو صورت آ رہی ہے سور تو سورہ کہاں کے کا تو اس واقعے کے ساتھ بطور خاص تعلق ہے آپ نے فرمایا کہ جو سورہ کاف پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا جس کو اس کے شروع کی دس آیتیں یاد ہوں گی اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا جس کو اس کے آخر کی دس آیتیں یاد ہوں گی پروردگار اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا اس کے مضمون پر لوگوں نے بہت گہرائی سے غور کیا کہ اس مضمون کا دجال کے مضمون سے کیا تعلق ہے تو واقعتاً پایا کہ ہاں اس کا مضمون دجال کی آمد سے بہت مطابقت کرتا ہے اس میں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایسے حالات پیش آنے والے ہیں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ اور وغیرہ وغیرہ اس لحاظ سے اگر یہ تیسری بات مانی جائے بے شک اس کے بیان کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں تو یہ بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے آسا رب ان ادنا قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے وہ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے بسنا جہنم رل حَصِيرًا اور بنایا ہم نے جہنم کو رل کافروں کے لیے ہسیرا گھیرنے کی جگہ یہ تو خیر مختلف تفسیریں میں نے عرض کر دی لیکن آئے آپ نے بھی پڑھی وہ کیسے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں آپ نے دیکھا ایک صاحب نے آج سے کوئی چار سال پہلے ایک مضمون لکھا کلمہ پڑھنے والوں میں سے اس نے کہا کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قضیہ فلسطین کا ایک ہی حل ہے کہ سارے مسلمان مل کر کے وہ پورا علاقہ دے دیں یہودیوں کو اس لیے کہ پروردگار نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا اور یہ وعدہ پورا ہونا ہے سبحان اللہ اند القرآن کی اقوام اوپر فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے وہ دور چلا گیا اب اللہ کی کتاب قرآن کریم آ گئی تو قرآن کریم کیا ہے بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے للتی ہی اقوام اس طریقے کی جو سب سے درست ہے سب سے سیدھا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان لهم اجرا کبیرا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے زبردست راستے کی رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن اب یہ قرآن آ چکا جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہے وہ قرآن کے پیچھے چلے يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور قرآن کا پیغام ہے جو مانے گا اس کے لیے خوشخبری ہے بہت بڑے اجر کی اور جو نہیں ایمان لائیں گے آخرت پر علیما ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب آگے انسان کی دو صفتیں دو قسم کے یہ انسان ہیں ایک قرآن کو ماننے والے ایک قرآن کو نہ ماننے والے جو نہ ماننے والے ہیں اور ماننے والے دو قسم کے دونوں کی الگ الگ ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور انسان دعا مانگتا ہے بالشر برائی کی بری حالت کی دعا مانگتا ہے دعاءہو بالخیر جیسا کہ اس کو دعا مانگنی چاہیے خیر کی اس طرح دعا مانگتا ہے برائی کی اپنے لیے یہ انسان کی جلد جلد بازی ہے اس کو اجلت پسندی کہ تنگ آتا ہے حالات سے اور پھر خیر کے بجائے شر کی دعا مانگتا ہے اور مکہ کے مشرق بھی مانگ رہے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہم اس کو مان نہیں رہے تو تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان کیوں ایسا کرتا ہے اس لیے کہ ہے ہی جلد باز وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً اگر انسان ایمان لانا چاہے اور نشانیاں دیکھ کر کے اس کی توحید کو پہچاننا چاہے تو نشانیاں تو اس کے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہیں دو وہ نشانیاں جس سے کوئی آدمی دور رہ ہی نہیں سکتا کون سی ایک دن کی نشانی ایک رات کی نشانی کیا اس کا نظام ہے وَجَعَلَّ اللَّيْلَ اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو آئے دو نشانیاں تو تو ہم نے محو کر دیا مٹا دیا آیت اللیل رات کی نشانی کو یعنی رات کی نشانی کو ہم نے تاریخ بنایا اندھیری بنایا اس کی روشنی کو مٹا دیا وجعلنا آیت النہار اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو مبصرتن روشن دیکھنے والی صاف صاف جس میں چیزیں نظر آتی ہیں تب فضلا من ربکم کس لیے تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو رزق حلال کو تلاش کرو قرآن پاک کی یہ خاص اصطلاح ہے جہاں پر فضل کا لفظ بولا جاتا ہے ایسے موقع پر کہ دائیں بائیں اگر کری نہ ہو تو اس میں مراد صرف رزق حلال ہوتا ہے اور یہ رات اور دن کی نشانیاں اس کا اور دوسرا کیا فائدہ تاکہ تم پہچان سکو سنین سالوں کی گنتی کو والحساب اور تم حساب کو پہچان سکو وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہر ایک چیز کو ہم نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا یہ جلد باز انسان کی حالت ہے اور ہر انسان کا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے وہ کل انسان الزمنا ہو اور ہر انسان الزمنا ہو ہم نے لازم کر دیا ہم نے چپکا دیا اس کو باہر اس کے اعمال نامے کو لفظی مانا ہم پیچھے پڑ چکے طاہر کے مانا نحوست لیکن اس کا اعمال نامہ کیونکہ اس کے لیے نیک بختی یا بدبختی کا ذریعہ ہے اس لیے اس کو طاہر کہا گیا اس کے اعمال نامے کو ہم نے چپکا دیا فی عنقہ اس کی گردن میں ہر آدمی کا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے اور اس کی گردن کے ساتھ گویا لٹکا ہوا ہے لیکن گردن کے ساتھ کیسے چپکتا ہے اور اس کے ساتھ کیسے لگا ہوا ہے یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی چیز انسان کے ساتھ لگ جائے تو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں تو اس کی گردن کا ہار بنا ہوا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن کتاب یلقاہ منشورا ایسی کتاب کی شکل میں جس کو وہ پائے گا منشوراً کھلا ہوا اور جب اس کے سامنے یہ کتاب آئے گی اس کو کھلا ہوا پائے گا اس کو یہ کتاب دی جائے گی پھر پروردگار کی طرف سے فرمایا جائے گا اقرا کتاب پڑھ اپنی کتاب کو اور ہر شخص پڑھے گا چاہے وہ دنیا میں پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ زبان کا واقف ہو یا نہ ہو کل یوم علی کا حسیبہ کافی ہے کل یوم اپنی ذات کے بارے میں آج تو علی کا اپنے خلاف حسیباً حساب لینے کے اعتبار سے آج تو اپنی ذات کے بارے میں کافی ہے کہ تو اپنا حساب لے لے کتاب کو پڑھ اور فیصلہ کر بتا تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو یا جہنم کا من اہتدا فإنما يهتدي لنفسه اب معلوم ہوا جس نے ہدایت اختیار کی تھی فإنما يهتدي لنفسه تو بے شک وہ ہدایت اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے ومن ضل اور جو کوئی بھٹک گیا جو بھٹک جاتا ہے فإنما يضل عليها تو وہ بھٹکتا ہے اپنی ذات کے خلاف اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ تم وزرا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَتَ رَسُولًا اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجنے رسول کو انسان کی یہ مختلف حالتیں جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے گمراہ رہتا ہے اپنے لیے اپنے نقصان کرتا ہے اور پروردگار کا نظام کیا ہے کہ جب تک کسی بستی کو آگاہ نہ کر دیا جائے تب تک اس کے اوپر عذاب نہیں آتا ہے ہم پڑھ چکے سورہ معاہدہ چھٹے پارے کے اندر تاکہ لوگ کہہ نہ سکیں قیامت کے دن کے پروردگار تو نے کسی رسول کو تو بھیجا ہی نہیں تھا اور ہمیں سمجھنے کا موقع تو دیا ہی نہیں تھا اور اس سے پہلے ہمارے اوپر عذاب آ گیا رسول کو بھیجا جاتا ہے اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے عذاب کا اور اب آخری پیمبر آ چکے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر انسانوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں یا وہ ایمان قبول کریں اور بلند درجوں کو پائیں اور اگر ایمان نہیں قبول کریں گے تو گویا عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے وہ مستحق ہو گئے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا اور نظام کیا ہوتا ہے عذاب کس طرح آتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً اور جب ہم چاہتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ان نُهْلِكَ کہ ہم ہلاک کریں کر کسی بستی کو امرنا مترفیہا تو ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے مالداروں کو مترفیہا کھاتے پیتے لوگوں کو مالدار لوگوں کو حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا تو وہ اس میں فسق کرتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہیں ہم ان کو حکم دیتے ہیں پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں تو حق علیہ القول تو پھر بستی کے اوپر ثابت ہو جاتی ہے بات کیا بات ثابت ہوتی ہے عذاب کی فدمرناها مرنا تو ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں ملیا میٹ کر دیتے ہیں یہ آیت بھی قدر مشکل آیتوں میں سے ہے ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تب وہاں کے مالداروں سے کہتے ہیں کہ تم گناہ کرو تو مالدار خوب گناہ کرتے ہیں تو پھر عذاب آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی فرمایا نہیں جب بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں پھر وہاں کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں یعنی ان کو اور مال دیتے ہیں اور خوب مال ہوتا ہے خوب مال اور جب کھا کھا کے وہ پھٹ جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا کرتے ہیں پھر اس پر عذاب آتا ہے مکہ والوں تمہیں بھی بہت نعمتیں دی جا چکی ہیں اب تمہارا کہیں نمبر نہ آ جائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں دوسری تفسیر فرمائی فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ان کو آگے عبارت چھپی ہوئی ہے ان کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے پیمبر آ چکے ہیں ان پر ایمان لاؤ نیکیاں کرو توبہ کرو اور اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ مگر وہ عذاب سے بچانے کے بجائے فصوفی فیہا گناہوں میں زیادتی کرتے ہیں گناہوں میں لگتے ہیں پھر ہمارا عذاب آتا ہے اور ایک تیسری تفسیر بھی بعض حضرات نے کی کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے کہ جب لوگ گناہ کر کر کے حد کر چکے ہوتے ہیں اور اب ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا ہے تو پھر تکوینی حکم ہوتا ہے پھر وہ نیکیاں کر ہی نہیں سکتے پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے جو بیچ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے وہ آسان ہے اور امت میں وہی تفسیر زیادہ مشہور ہے اور وہ سمجھنا بھی آسان ہے وَإِذَا عَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ کریا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کریں کسی بستی کو امرنا ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا وہاں کے مالداروں کو کہ تم ایمان قبول کرو اور نیکیاں کرو اور گناہوں سے توبہ کرو وہ اکڑ جاتے ہیں مالدار جو ٹھہرے بڑے لوگ جو ٹھہرے تو فصافی تو وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں الٹا فحق علیہ القول پھر ثابت ہو جاتی ہے اس بستی کے اوپر ہماری بات اور کیا بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس بستی کو ہلاک کیا جانا فدمرناها تدمیرا ہے تو پھر ہم ملیا میٹ کر دیتے ہیں اس بستی کو پورے طور پر دمارا یہ دمیر بھی رکھتے کرنا کیا ایسا ہوا وَكَمْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کتنی ہی بستیاں ہیں حضرت علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی وہ تو تمہیں یاد ہی ہے کم مہلکنا کتنی ہلاک کی ہم نے من القرون کتنے ہلاک کیے ہم نے زمانے کے لوگوں میں سے مختلف دور کے لوگ ہلاک ہوئے مختلف زمانے کے لوگ ہلاک ہوئے من بعد نوح حضرت نو علیہ السلام کے بعد ان کے بعد قوم عاد آئی وہ ہلاک ہوئی قوم سمود آئی وہ ہلاک ہوئی قوم لوت آئی وہ ہلاک ہوئی فرعون ہی آئے وہ ہلاک ہوئے اس کے علاوہ کتنے ہلاک ہوئے وہ کفا بذنوب عباده جنوبی عزا اس سے معلوم ہوا کہ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ جاننے کے اعتبار سے اور ان کی خبر رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے بھی رات بھی کافی ہے تیرا رب بزنوب عبادی اپنے بندو کے گناہوں کے بارے میں خبیرم خبر رکھنے کے اعتبار سے بصیرم دیکھنے کے اعتبار سے مطلب بندے گناہ کرتے رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کون ہمیں دیکھ رہا ہے کون ہماری خبر لے رہا ہے لیکن پروردگار سارا ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے یہاں تک کہ جب بندے حدوں کو کراس کرتے ہیں پھر اس کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے جس طرح قوم عاد کے لیے ہوا قوم سمود کے لیے ہوا اور دوسرے لوگوں کے لیے ہوا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا تو کیا یہ جو دنیا میں تباہی آئی تو یہ گناہ کی سزا ہو گئی اور اب آگے اور کوئی سزا نہیں ہوگی فرمایا تو چکھنے کے لیے کان یرید العاجلہ جو کوئی چاہتا ہے العاجلہ تا جلدی ملنے والی فعجلنا لہو جلدی ملنے والی کون اپنی ہر محنت کے سلے میں ہر محنت کے بدلے میں صرف جلدی ملنے والی یعنی یہ دنیا چاہتا ہے اجلنا لہو تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کے لیے فیہا اس دنیا میں نشاؤ جتنا ہم چاہتے ہیں لمن نورید جس کے لیے ہم چاہتے ہیں جو دنیا چاہے گا اپنی محنت کا سلا اپنی محنت کوشش اور اس کے بدلے میں صرف دنیا چاہتا ہے ملے گی لیکن ایسا نہیں کہ وہ جو چاہے وہ مل جائے اور جو شخص چاہے اس کو ملے مان شاہ جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا لمن نورید جس کو ہم چاہیں گے اس کو ملے گا لیکن مل گئی دنیا چلو کسی کو تھوڑی ملی کسی کو زیادہ ملی پھر کیا ہوا تو جعلنا له جہنم پھر بناتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں ہم پھر بنایا ہم نے اس کے لیے جہنم کو یعنی پھر مقرر کیا ہم نے اس کے لیے کہ جہنم میں جائے گا یہ صلاحہ داخل ہوگا وہ اس میں مضموماً ذلت کیا ہوا مذمت کیا ہوا مدحورا دھتکارا ہوا ذلیل اور رسوا کیا ہوا جہنم میں داخل ہوگا انسان کے سامنے دو راستے ہیں جو آدمی صرف یہ دنیا چاہتا ہے اور یہ دنیا یہ دور جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ صرف دنیا چاہنے کا دور ہے اس میں پڑھنا کس کے لیے دنیا کے لیے لکھنا کس کے لیے دنیا کے لیے سیکھنا کس لیے دنیا کے لیے اس کا تو اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا کہ یہاں تک کہ وہ علوم جو صرف آخرت کے لیے سیکھے جاتے تھے وہ بھی دنیا کے لیے سیکھے جانے لگے وہ کام جو صرف آخرت کے لیے تھے وہ بھی دنیا کے لیے کیے جانے لگے جو جب انسان اس طرح کے ہو جائیں گے اور صرف کام کریں گے دنیا ہی کے لیے دنیا ہی کے لیے دنیا ہی کے لیے تو پھر کیا ہوگا فرمایا دنیا تو جتنی ہم چاہیں گے اتنی ملے گی اور جس کو چاہیں گے اس کو ملے گی کسی کو کم ملے گی کسی کو زیادہ ملے گی مگر اس کے بعد کا نتیجہ جہنم یسلاح مضموم مدحورا محمد دنیا میں اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا بڑا سمجھتا تھا جہنم میں داخل ہوگا ذلیل اور رسوا ہو کر ومن اراد الاخرہ اور اسی طبقے کے بیچ میں ایک جماعت اٹھے گی اور وہ آخرت کا ارادہ کرے گی تو اس کو کیا ملے گا ومن اراد الاخرہ اور جو چاہے گا آخرت کو ایمان قبول کرے گا آخرت کے لیے محنت کرے گا سب کچھ آخرت کے لیے کرے گا لیکن صرف آخرت کو چاہنے سے آخرت نہیں ملے گی وہ سا اور کوشش کرے گا سا یہاں جیسی کہ آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہ سا یہاں مفول اس لیے اس کا معنی کرنی چاہیے تھی جیسے اور وہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی کہ آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہے تو اولائک کان سعیہم مشکورا تو یہ ہیں وہ لوگ کہ ان کی کوشش ان کی محنت مشکورا اس کی قدر کی گئی ہے جس نے آخرت کا ارادہ کیا پھر آخرت کے لیے روزے رکھے آخرت کے لیے نمازیں پڑھی آخرت کے لیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا آخرت کے لیے دوسرے کام کیے جیسا کہ آخرت کے لیے کرنا چاہیے فرمایا یہ ہیں وہ لوگ کہ ان کی محنت کی اللہ قدر کرتا ہے انہوں نے اچھے کام کیے ان کی قدر کی جائے گی کیا ملے گا ان کو کلن امید کلنائی وہ من اولا ربک کلن ہر کسی کو جو دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو دنیا اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے اس کو آخرت نمد دو ہم امداد دیتے ہیں ہر کسی کو ہم خوب دیتے ہیں ہاں اولائی ان کو بھی وہ اولائی اور ان کو بھی دنیا کے طلبگاروں کو بھی اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی ملتا ہے کہاں سے من عطا ربک تیرے رب کی بخشش میں سے تیرے رب کی عطا میں سے ملتا ہے وما کان عطا ربک محظورا کا اور تیرے رب کی عطا روکی ہوئی نہیں ہے یعنی ایک آدمی دنیا کا طلبگار ہے مگر ایمان قبول نہیں کرتا گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے تو آپ کے اس کی دکان تو بند ہو جائے گی اس کی فیکٹری تو بالکل نہیں چلے گی اس کا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا نہ میں کان آتا ہوں رب کا اور تیرے رب کی بخشش بند کی ہوئی نہیں ہے روکی ہوئی نہیں ہے ان کو ملے گی دنیا اور کتنی ملے گی اور کس کس کو ملے گی وہ بتا دیا کہ یہ نہیں کہ جو تلاش کرتا رہے گا جتنا ہم چاہیں گے اتنی ملے گی اور جس کو ہم چاہیں گے اس کو ملے گی چنانچہ بے شمار کو ہم دیکھیں گے کہ کوشش کرتے ہیں مگر ملتا کچھ نہیں اور بے شمار کو دیکھتے ہیں تھوڑی کوشش کرتے ہیں ان کو ملتی رہتی ہے کیوں ہم کم یا زیادہ دیتے ہیں یہ ہماری حکمت ہے اور آگے آ رہا ہے سورہ زخرف کے اندر اسی سے دنیا کے نظام کو برقرار رکھنا ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر دنیا میں جلد تباہی آ جائے گی اور پروردگار ابھی جلد تباہی نہیں چاہتا کیسے اگر کیا جائے کہ جو مانگے اس کو ملتا رہا ایک نے مانگا سونے کا پہاڑ دوسرے نے مانگا ہیرو اور موتی کا پہاڑ تیسرے نے مانگا نہیں مجھے تو چاندی کا پہاڑ چاہیے ہر ایک کو ملتا رہا ہر ایک کو ملتا رہا وہ تو شام ہوگی بس ایک دن میں دنیا ختم ہو جائے گی نہیں جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا جس کو چاہتے ہیں اس کو ملے گی اور جو آخرت کو بخشش چاہتا ہے آخرت کا ثواب چاہتا ہے اس سے بھی نہیں روکا جاتا ہے اس سے کیسا روکا جائے کوئی کہے کہ یہ دیہاتی ہے اس لیے اس کو کم ثواب شہری کو زیادہ یہ شہری کو کم اور دیہاتی کو زیادہ یہ پڑھا لکھا ہے اس نے بھی محنت کی آخرت کی یا ان پڑھ ہے اس نے بھی محنت کی پڑھے لکھوں کے زیادہ ثواب ملے گا ان پڑھ کو کم ملے گا وما کان آتا اور رب کا تیرے رب کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض دیکھیے سب تو صحیح کس طرح ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر دنیا میں جو دنیا طلب کرتے ہیں ان کو بھی فضیلت دیتے ہیں کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا اور جو دنیا طلب کرتا ہے اور جو آخرت طلب کرتا ہے اس کے مقابلے میں آخرت کے طلبگاروں کو فضیلت دیتے ہیں تو اکبر دَرَجَاتٍ درجات تَفْضِيلًا اور یقیناً آخرت تو بڑی ہے درجوں کے اعتبار سے وہ اکبر و اور زیادہ بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے تجعل مع اللہ آخر فوت پہ مضمون اوپر تذکرہ یہاں سے شروع ہوا کہ دو قسم کے انسان ہیں میں نے کہا باز شروع رکو سے ہی ایک دنیا کا طلبگار ایک آخرت کا طلبگار آخرت کے طلبگار کے لیے کہا وَتْعَانَهَا تَعْيَهَا پھر وہ کوشش کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہاں سے یہ مضمون شروع ہوگا اور ابھی دو رکو تک آگے چلا جائے گا اس لیے اس کو پھر سمجھیے آخرت کے لیے کوشش کرے جیسی کہ کوشش کرنی چاہیے کیا کوشش ہو سکتی ہے آخرت کے لیے فرمایا لو سب سے پہلی کوشش بتاتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر مت بنا تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو اے انسان لا تجعل مت تجویز کر مت عقیدہ بنا کسی دوسرے خدا کا اللہ کے ساتھ فتقود مضموما مخذولا اگر ایسا کرے گا تو پھر کیا ہوگا بیٹھ جائے گا تو مضمومن مذمت کیا ہوا مخضول بے یار و مددگار ان شیطان خزولا خزول جو بر موقع مدد کو چھوڑ دیتا ہے اگر ایسا کرے گا تو تو ایسا ہوگا کہ تیری مذمت بھی ہوگی اور تیرا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کے سوا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں اور اللہ اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کے در پر تو آیا نہیں تو سب سے پہلی نیکی یہ ہے اگر آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے لا تجعل مع اللہ تجن آخر فتقعد مذموما مخذولا مت بنا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا کسی اور کو لائق عبادت کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا فتقعد مذموما مخذولا تو تو بیٹھ جائے گا مضمون مذمت کیا ہوا مخذولا مدد چھوڑا ہوا بے یار و مددگار بیٹھا رہے گا وقضا ربك الا تعبدوا الا اياه بات سے بات نکلتی ہے آخرت کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تو آخرت کی ایک کوشش تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور کیا کیا کوششیں ہیں اب یہاں سے آگے بیان کرنے شروع ہو گئے کہ یہ کوشش یہ کوشش یہ کوشش یہ کوشش اور یہ پندرہ نیکی کے کام بتائے جائیں گے کتنے پندرہ کام اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کے اندر جتنے بھی اخلاق اور کردار کی اور نیکیوں کی باتیں تھیں وہ سب کی سب ان پندرہ کے اندر آ چکی ہیں بس وہ ان پندرہ سے باہر نہیں ہے یہ ان سب کا مجموعہ ان سب کا نشور ہے ان کے اندر وہ ساری باتیں آ چکی ہیں وہ بات کہاں سے شروع ہوئی سب سے پہلے پھر وہی مضمون وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى قضا کے کیا معنی ہم مشہور معنی تو جانتے فیصلہ اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے اللہ تعبدو کہ مت عبادت کرو کسی کی الا عیا سوائے اس کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قضا کا معنی یہاں پر امارا تیرا رب حکم دے چکا ہے اللہ تعبدو اللہ یا اس کے سوائے کسی کی عبادت مت کرو اللہ تعبدو اللہ یا اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو مت عبادت کر تو اللہ یا ہو مگر اسی کی پہلے نفی پھر اس بات پہلے یہ طے کرو کوئی لائق عبادت نہیں کسی کی عبادت نہیں کرنی اس کے بعد دوسری بات مانو اللہ یا ہو بس اسی کی عبادت کرو ایک یہ نیکی کا کام اور یہی اوپر بات ختم ہوئی تھی یہی کہہ کر یہی سے شروع کر لیا اور اس کو آخر میں پھر لایا جائے گا گویا یہ بنیادی کی ہے یہ اصل نکتا ہے جس سے یہ چھوٹ گئی اس کی نیکیوں کا کوئی اس کو صرف فائدہ نہیں ہے جس نے اپنے مالک کی عبادت کے سوا اوروں کی عبادت کی اب جتنی مرضی اس مالک کی عبادت بھی کرتا رہے کوئی اس کو ثواب نہیں اور آئندہ جو پندرہ باتیں بتائی جائیں گی ان کاموں کے کرنے سے بھی اس کو کوئی ثواب نہیں پندرہ باتیں جو بتائی گئیں اس میں پہلے رکوع کے اندر زیادہ وہ باتیں ہیں جو کرنی ہیں اور دوسرے رکوع کے اندر زیادہ وہ باتیں جو نہیں کرنی ہیں نیکی دونوں طرح کی ہوتی ہے نا کچھ کام کرنا نیکی اور کچھ کام نہ کرنا نیکی کرنے کی نیکی کیا کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ والدین احسانہ سب سے پہلے نیکی اور احسنوا بالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ زبردست نیک سلوک کرو زبردست کس کا ترجمہ احسان مفول مطلق اور ماں باپ تیرا رب فیصلہ کر چکا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر بہترین سلوک کر یہ نیکی ہے تیری کیوں اس لیے کہ تیرے اوپر سب سے پہلے حق ہے تیرے مالک کا اس نے تجھے پیدا کیا اس نے تیرے لیے زمین و آسمان بنائے دوسرے نمبر پر تیرے اوپر حق ہے تیرے ماں باپ کا کہ وہ تیرے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں پہلا حق اللہ کا دوسرا حق ماں باپ کا آپ کہیں گے اللہ کے حبیب کا حق کہاں گیا قرآن کا حق کہاں گیا باقی حق حقوق بھی تو ہیں نہیں جب یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو تو اس میں وہ ساری باتیں دین کی آ گئی اللہ کی عبادت کرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور قرآن کے حقوق ادا کرو وہ تو اسی میں آگے اس کے بعد کس کا نمبر اس کے بعد ماں باپ کا نمبر اما یبلغن عندك الكبر احدهما اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا کیا مطلب کوئی سمجھا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا مطلب ان کے کھانے کا انتظام کرو دوائی کا انتظام کرو یہ کام تو انسان کرتا ہی ہے اور یہ ماننے والے بھی کرتے ہیں نہ ماننے والے بھی کرتے ہیں ماننے والوں نے کون سے خاص کام کرنا ہے خاص کام ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اور ان کو کس اخلاق کی ضرورت ہے ان کو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جب وہ کمزور ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی ترشی سے پیش نہ آئے ان کو اس کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے اما یبلغنا اگر ہو یہ بات کہ پہنچ جائے ادا کا تیرے پاس الکبر بڑھاپے کو احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے او کلاہما یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما تو مت کہہ تو ان کو افن اف بھی مت کہنا اف کا مطلب کم سے کم درجے کی بات ماں باپ بوڑھے ہو گئے دونوں بھی بوڑھے ہو گئے یا ایک جوان ہے ایک بوڑھا ہو گیا یا ایک موجود ہی نہیں ہے اور ایک ہے اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اس وقت میں جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے جوانی کی بہاریں دیکھی ہیں انہوں نے اپنی زندگی بتائی ہے ان کو اپنی وہ صحت اور وہ ہمت یاد ہے اور اس وقت میں وہ کمزور ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ مجھے ہمیں کچھ ڈانٹے وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی سختی سے پیش آئے پھر ان کو یاد آئے گا کہ آئے ہائے کبھی ہماری بھی صحت تھی ہم بھی ذرا اونچا بولتے تھے ایسے وقت میں کوئی ان کے سامنے اونچا بول نہ بولے اف بہت کم درجے کا اور ہمارے بڑوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا پھر ان کے سامنے ہوں مت کہو ہوں کا مطلب کہ وہ بلائیں تو زور سے آگے سے نہ کہو ہوں یا ہم اپنے یہاں کہتے ہیں ہوں کے بجائے ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں نہ کہو پیار سے کہو نرمی سے کہو جی کہو ان کے آگے اور وہ کوئی کام کہیں کرنے کے لیے تو تم تیوری چڑھا کے کہو کیا عجیب بات بتائی نہ یہ نہ کہو ان کے سامنے اور خاص طور سے چونکہ آگے آ رہا ہے سورہ یاسین میں وہ من امیر انہوں نے سفل خلق جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو ہم واپس پلٹ دیتے ہیں تو جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے وہ بالکل واپس بچے کی طرح ہو جاتا ہے بچوں کی طرح ضد کرتا ہے اب جب وہ ضدی مزاج ہو جائیں گے ترش مزاج ہو جائیں گے تو ان کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کی باتیں مت کرو ولا تنہار اور مت جھڑکو تم ان دونوں کو وقل لهما قولا کریما اور کہو تم ان سے وہ بات قولا کریما بہت ہی عزت والی بات بہت ہی شرافت والی بات بہت ہی پیار والی بات قولا کریما عزت والی بات کہو ان سے اور وقت لهما جناح الذل تمہارے ظاہر سے بھی ایسا لگے ان کو کہ یہ ہمارے لیے بچھے جا رہے ہیں ہمارے بچے تو بس ہمارے لیے جی رہے ہیں وقفظ لہما اور جھکا دے تو لہما ان دونوں کے لیے جناح گلی ذلت کے بازو جھکا دے تو ان کے لیے اور میں نے وہ جناح کا من عرض کیا تھا پر اب تک تیرے والد کا یہ حال تھا کہ تجھے مرغی کے چوزے کی طرح اپنے پروں میں چھپاتے تھے اب ان کو ضرور پیش آئی ہے تو تو ان کو اپنے پروں میں چھپا وقفد لہما اور جھکا دے ان دونوں کے لیے جناح ذلی آجزی کے بازو من الرحمت شبت کی وجہ سے وقر رب ارحمہما اور یہ سارے کام خود کر دیے اب اللہ سے بھی دعائیں کر کیا دعا کر رب ارحمہما اے پروردگار تو ان پر رحم فرما ان پر مہربانی فرما کما بیانی صغیرا جیسا کہ ان دونوں نے پرورش کی تھی میری صغیرا اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا اصل عبارت بنے گی کما رحمانی جیسا کہ ان دونوں نے میری پرورش کی تھی حینما رب بیان جبکہ جس طرح کہ ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا تھا حینما رب بیان جبکہ وہ دونوں مجھ میری پرورش کر رہے تھے صغیرن جس وقت کے میں چھوٹا تھا اے پروردگار جس طرح میرے بچپن میں وہ میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے تھے اور میری تربیت کرتے تھے مجھ پر رحم کرتے تھے تو ان پر اسی طرح رحم کر یہ اللہ سے بھی دعا کرو حضرت سعید بن جبیر رحیم اللہ تعالی سرتاج التابعین تمام تابعین کے سردار ان کا یہ جملہ بھی بہت آب زر سے لکھنے کے قابل فرمایا ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے کس طرح پیش آئے اس آیت کا کیا تقاضا ہے فرمایا اس آیت کا تقاضا ہے کہ بہت چڑچڑا قسم کا مالک ہو اور اس کا بہت ہی کمزور غلام ہو وہ غلام اس چڑچڑے آقا کے سامنے کس طرح بولتا ہے کس طرح وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بولیں ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للابوابین غفورا ایک زبردست بات آدمی بعض دفعہ تمام تر کوششیں کر لیتا ہے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے رات بھر ان کی خدمت کرے گا دن بھر ان کی خدمت کرے گا ہر وقت اونچی بات کہنے کی تو بات ہی کیا ہے بچھا جاتا ہے ان کے سامنے مگر بڑھاپا ہے ماں باپ کا چڑچڑا پن ہے اس کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں کیا کرے دل میں کیا ہے تیرا رب جانتا ہے تو تو تو تو ان کے لیے تھوڑا کر کر رہا رہا ہے ہے رب کا حکم پورا اپنا کام کرتا جا رب اپنا کام کر رہا ہے رب حکم معلوم تیرا رب تمہارا رب خوب جانتا ہے بما فی نفوسکم ان باتوں کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں ان تکون صالحین اگر تم ہوں گے نیک اور اپنا فریضہ انجام دے رہے ہوں گے فانه کان للابابین غفورا تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے اگر تم اپنا حق ادا کر رہے ہو اور اس کے باوجود چڑچڑے پن کی وجہ سے ماں باپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بڑھاپے کی وجہ سے تو فرمایا تم اللہ کے سامنے مجھ سے اجر لینا ہے اللہ جانتا ہے کہ تم حق ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو وہ آتی غلقربا حق کا ماں باپ کے بعد انسان کے اوپر کس کا حق ہے کا رشتے داروں کا ادھر القربا حقا اور دے دے رشتہ داروں کو ان کا حق اور رشتہ داروں کا ان کا حق کیا ہے ان کے ساتھ بھی نیک سلوک سے پیش آؤ اور ان کے جو جو حقوق ادا کرو وراثت میں ان کا حق ہے تو وہ ادا کرو اور جو جو نیکیاں ان کے ساتھ کرنی ہے سب کرو مگر قرآن کا انداز دیکھو یہ نہیں کہا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو رشتہ داروں کو ان کا حق دو یعنی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا یہ سوچ کر کرو کہ ان کا حق ادا کر رہا ہوں والمسکین اور پھر اس کے بعد غریب کا حق ہے غریب کا حق ادا کرو اور غریب کو خیرات دے کے یہ نہ سمجھو کہ اس پر احسان کیا بلکہ یہ سمجھو کہ اس کا حق تھا میرے اوپر میں نے حق ادا کیا وابن السبیل اور راستے کے بیٹے کا حق ادا کرو مسافر کا حق ادا کرو یعنی مسافر کی خدمت کر کے اس کو کھلا کے پلا کے یہ نہ سمجھو کہ اس پر احسان کیا بلکہ یہ سمجھو کہ میں نے اس کا حق ادا کیا ولا تبذر تبذیرا ولا تبذر اور مت فضول خرچی کرو زبردست طریقے سے یہ دو لفظ ہیں ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر دونوں میں کیا کوئی فرق ہے کہ دونوں برابر ہیں بعض حضرات کہتے قرآن پاک کہتے اسراف نہ کرو اور کبھی کہتے تبذیر نہ کرو کیا دونوں ایک ہی بات ہے کہانی فرق ہے اسراف کے معنی بھی خرچ کرنا اور تبذیر کے معنی بھی خرچ کرنا لیکن اسراف کے معنی جائز کاموں میں کرنا مگر ضرورت سے زیادہ کرنا اور اور وہ کتنا یہاں تک کہ مسجد میں بھی اگر ضرورت سے زیادہ لگ جائے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ضرورت سے زیادہ جائز کاموں میں لگانا اس کا نام اسراف اور ناجائز کاموں میں اپنا مال اڑا رہا ہے یہ تبذیر ہے ولا تبذر اور مت اڑا تو اپنے مال کو تبذیر ہم زبردست طریقے سے یہ بھی زبردست راز کی بات ہے ماں باپ کا حق ادا ہوگا جب مال کو فضول کاموں میں اور غلط جگہوں پر نہیں اڑاؤ گے سینمے میں اور دوسری جگہوں پر نہیں لگے گا مال رشتہ داروں کے حقوق کب ادا ہوں گے غریبوں کے کب ادا ہوں گے اور مسافروں کے کب ادا ہوں گے آج لوگوں کو سب سے بڑی یہی پریشانی ہے کہتے ہیں جی کیا بتائیں خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا ہے کیوں نہیں خرچہ پورا ہوتا ہے ناجائز خرچے کے اتنے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ بچتا ہی کچھ نہیں کہا مہمان کہا مہمانوں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں رشتے داروں کو کتنا دیتے ہو مہینے میں کہا بچتا ہی کچھ نہیں ماں باپ پر کتنا خرچ کرتے ہو کہا بچتا ہی کچھ نہیں کیوں نہیں بچتا ہے اس لیے کہ فضول طور پر اڑتا ہے ناجائز جگہوں پر لگتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے اور ناجائز جگہوں پر مال کو اڑانے والے کانو اخوان شیاطین یہ شیطان کے بھائی ہیں اپنے مال کو غلط جگہوں پر خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اس کا جوڑ کیا جڑا آپ میں فرمایا اللہ نے شیطان کو طاقت دی تھی نیکی کرنے کی لیکن اس نے نہیں کی اس نے شر کیا حالانکہ طاقت تھی اس کے بعد نیکی کرنے کی مال والے کو پروردگار نے مال دیا تھا اس کے ذریعے سے ثواب بھی کما سکتا تھا مگر اس کے ذریعے سے اس نے گناہ کمائے تو اس نے شیطان والا کام کیا اس لیے مبذرین شیطان کے بھائی ہیں وَكَانَ شَيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان تو اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے تو جو یہ کام کر رہا ہے شیطان کا بھائی بن رہا ہے گویا وہ اپنے آپ اپنا نام منکروں میں لکھوا رہا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ کیا اخلاق کیا تعلیم ہے ماں باپ کے حق ادا کرو رشتہ داروں کے حق ادا کرو مسکینوں کے حق ادا کرو ان سب کے حقوق ادا کرو لیکن ماں باپ کا حق ادا کرو یہ تصور ساتھ لے کر کے چلو کہ اسلام جوائنٹ فیملی کا قائل نہیں ہے وہ آپ کے ڈیرے کو مستقل ڈیرا تسلیم کرتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی بیگم آئی تو اس کا پہلا حق کیا ہے روٹی کپڑا اور مکان روٹی کپڑا یہ بھی آپ نے دینا ہے اور مکان کا مطلب کہ اس کا کچن اس کا باتھ روم اس کا کمرہ یہ سب کچھ اس کو الگ ملنا چاہیے وہ سب کچھ الگ مل چکا ہے اور آپ مستقل ایک صاحب فیملی آدمی ہیں آپ صاحب خاندان ہیں اس کے باوجود آپ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں ان کے خرچوں کا دھیان رکھتے ہیں ان کے کپڑے دھوتے ہیں ان کو کھانا بنا کر دیتے ہیں یہ ہے نیک سلوک یہ نیک سلوک نہیں ہے کہ آپ صرف بیگم کو ہی آڈر دیتے جائیں اور پھر رشتہ داروں کو بھی اسی طرح ان کے حقوق ادا کرو ایک اور مسئلہ پیش آئے گا اس میں کیا بعض دفعہ آدمی کے پاس ہوتا نہیں ہے اور آدمی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے اب کوئی رشتہ دار آ گیا کہ مجھے بھی ضرورت ہے ہزار روپے کی کسی نے کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے ابھی اس سے نمٹا نہیں تو, تو فقیر پہنچ گیا فقیر کو ابھی دیا نہیں تھا تو مسافر بھی آ گیا آدمی سوچتا ہے سارے ہی آگے ایک ہی جگہ ہمارے ہی جاننے والے تھے ایک بندہ آیا اس نے کہا کھانا تیار تھا تو گھر والے نے کہا بھائی آئیے بیٹھیے آپ بھی کھانا کھائیے تو بیٹھ گیا وہ بھی کھانا کھانے کے لیے تو اس نے کہا کہ جو ان آیا اس نے کہا دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام یہ آگے سے تنگ پڑا ہوا تھا اس نے کہا یہاں تو گوری بوری پر لکھا ہوا ہے <laughs> آدمی تنگ پڑ جاتا ہے بعض دفعہ اس وقت میں بہترین تعلیم دی آدمی کے پاس اگر ہے تو پھر تو دینا ہے اور ہے کچھ نہیں ہے نہ اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں اوپر سے رشتہ دار بھی آئے اوپر سے غریب بھی آ گیا اوپر سے مسافر بھی آ گیا فرمایا ایسے وقت میں پھر بہترین ان کو جواب دو اخلاق کا جواب دو کوئی معذرت کرو اور اگر تمہیں امید ہے کہ آج نہیں ہے لیکن تنخواہ ملے گی مہینے کے بعد یا کہیں پیسے پھنسے ہوئے وہاں سے آ جائیں گے یا کہیں کاروبار سے پیسے آنے والے ہیں تو اگر تمہیں اس طرح کی امید ہے تو پھر ان کو بڑا پیار والا جواب دے کے واپس کرو کہ ابھی تو کچھ ہے نہیں لیکن تنخواہ ملتے ہی انشاءاللہ جہاں اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں گا آپ کے لیے بھی ضرور کروں گا وہ اما تو اور اگر ہو یہ بات کہ تجھ کو اعراض کرنا پڑے منہ موڑنا پڑے ان سے کیوں منہ موڑ رہا ہے ابتغاء رحمت ربی کا اپنے رب کی مہربانی کی تلاش میں ترجوہا جس کی تجھے امید ہے کہیں آنے والا ہے پیسہ اللہ کی طرف سے مہربانی آنے والی ہے ترجوہا جس کی تجھے امید ہے اگر تجھے منہ موڑنا پڑے کہ بھائی فی الحال تو کچھ ہے نہیں میرے پاس فَقُلْ لَهُمْ تو کہو تم ان سے بہت نرمی والی بات بہت آسانی والی بات کہو پیار والی نرمی والی آسانی والی بات کہو اب آدمی کے پاس آگے پیسے تو ناجائز کاموں میں خرچ مت کرو ورنہ کسی کا حق ادا نہیں ہوگا لیکن جائز کاموں میں دینے لگا آدمی یہاں تک کہ خیرات ہی کرنے لگا اتنی خیرات کی جتنی تنخواہ تھی ایک دن بانٹ کر کے بیٹھ گیا ساری اب دوسرے دن خرچے کی ضرورت پیش آئی اب پریشان کیا کروں فرمایا یہ بھی کوئی کام نہیں اچھا ولا تجعل يدك اور مت بنا تو اپنے ہاتھوں ہاتھ کو مغلولتن باندھا ہوا الى عنقك اپنی گردن کے ساتھ گردن کے ساتھ ہاتھ باندھنے کا مطلب کہ جو کوئی آیا مانگنے کے لیے غریب آیا مسکین آیا مسافر آیا رشتہ دار آیا اور کسی کو دینا تھا تم نے تو ہاتھ باندھا ہوا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس دینے ولا تب ستھا کل بس اور مت پھیلا دے تو پورے کا پورا پھیلا دینا کہ جتنا ملا تھا اتنا ایک ہی دن میں اڑا دیا فتح خود ملووما اگر ایسا کرے گا تو اس کی وجہ سے بیٹھ جائے گا تو ملومن ملامت کیا ہوا لوگ ملامت کریں گے تجھے کیا کیا نے مشور اور حسرت اور افسوس کیا ہوا یہ دو لفظ ہیں دونوں کا الگ الگ مقام ہے اگر تو نہیں خرچ کرے گا اپنے ہاتھ کو باندھ کر کے رکھے گا تو پھر ملامت کریں گے بچے بھی ملامت کریں گے رشتے دار بھی ملامت کریں گے مسافر بھی ملامت کرے گا فقیر بھی ملامت کرے گا کنجوس مکھی چوس ایک پیسہ کسی کو دے کر کے راضی نہیں مشہور اور اگر سارے کا سارا لٹا دے گا تو خود حسرت اور افسوس میں بیٹھ جائے گا کھائے کیا بتاؤں سارا دے دیا حالانکہ اس بندے کو تو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی اس کو زیادہ ضرورت تھی اس کے لیے بچائی کچھ نہیں ان بصيرا حقوق ادا کرتے ہوئے آخری بات فرمائی وہ کیا جب آدمی کسی کو دیتا ہے تو ڈر یہی ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے گا خرچ ہو جائے گا پھر کہاں سے لاؤں گا فرمایا یہ روزی اللہ دیتا ہے نہ تیرے بس میں لانا نہ تیرے بس میں بچانا نہ تیرے بس میں لانا ان ربا رب کا بے شک تیرا رب یہ اب ستر پھیلاتا ہے روزی کو لمائیں شاہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور بعض حضرات نے یقدر کا ترجمہ کیا تنگ کرنا نہیں بلکہ قدر کے معنی ناپ کر دینا گویا دیتا سب کو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا دیتا ہے تو بھی کھا بیٹا بھی کھائے پوتا بھی کھائے پڑپوتا بھی کھائے اور کسی کو ناپ کر دیتا ہے ایک دن کے لیے بس دوسرے دن صبح ہوئی دوسرے دن کے لیے ملا اگر نہیں ملا گا تو بھوک سے مر جائے گا نا مرنے نہیں دیتا ہے یک دن ناپ کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا انہو کان بعبادی احبادی بصیرا کس کو ناپ کر دیتا ہے اور کس کو بہت زیادہ دیتا ہے وہ جانتا ہے اپنے بندو کو کس کے لیے کیا بات مناسب انہو کان بعبادی بے شک ہے وہ اپنے بندو کے بارے میں خبیرم بہت خبر رکھنے والا بصیرم بہت زیادہ دیکھنے والا یہ کچھ کرنے کے کام تھے اب نہ کرنے کے کچھ کام کہ وہ کام کرو گے تو گناہ ہو جائے گا نہ کرو گے تو نیکی ہے اس سے بچے رہنا یہ نیکی ہے کون کون سا ولا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ کم خشیت انسان کے اوپر سب سے پہلا حق ماں باپ کا اس کے بعد اپنی اولاد کا اب اولاد کا حق ادا کرنے کے بجائے اولاد کو قتل ہی کرنے لگ گیا اس سے بڑا کیا ظالم ہوگا ولا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اور مت قتل کرو تم اپنی اولاد کو خشیت املاق غریب ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے مفلسی کے ڈر کی وجہ سے کیا راز بتایا قرآن کریم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو آج بھی اولاد قتل ہوتی ہے اور آئندہ پتہ نہیں کب کب قتل ہوتی رہے گی لیکن اصل راز یہی ہے کہ مفلسی کا ڈر وہی کہتا ہے کہ جی اتنے بچوں کی پڑھائی نہیں ہو سکتی وہی کہتا ہے اتنے بچوں کے لیے پھر انتظام نہیں ہو سکتا ہے جو شخص ایسا کر رہا ہے گویا وہ نعوذ باللہ اس کائنات کا مالک پروردگار کو نہیں مانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا نظام میرے ذمہ پڑ گیا ہے اور میں نے چلانا ہے وہ تو ایمان سے ہی ہاتھ دھو رہا ہے ولا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ اور مت قتل کرو تم اپنی اولاد کو خشیت املاق روزی کے ڈر کی مفلسی کے ڈر کی وجہ سے کیوں نحن نرزقهم ہم ہم ان کو کھلاتے ہیں تم کھلاتے ہو کیا ہم دیتے ہیں روزی وَإِيَّاكُمْ اور خاص تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں تم کہاں سے لاتے ہو تمہیں بھی تو ہم نے دیا ان کو بھی ہم دیتے ہیں ان قتل ہوں بے شک ان کا قتل کرنا کا نفیرہ بہت بڑی خطا ہے اور عرب کے لوگ بچوں کو کس طرح قتل کرتے تھے ایک تو لڑکیوں کو قتل کرتے تھے پیدا ہوتے ہی لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے اور ضبط تولید کے جو طریقے ہیں آج کہ بچے ہوں ہی نہ یہ طریقے بھی ان کے یہاں تھے کہ تاکہ بچہ پیدا ہی نہ ہو وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا دوسرا گناہ پہلا گناہ قتل کرنا اور قتل میں بھی اولاد کا قتل یہ سب سے بڑا گناہ دوسرا گناہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اور مت قریب جو بدکاری کے دیکھیے اوپر فرمایا تھا اولاد کو قتل نہ کرو آگے آئے گا کسی جان کو قتل نہ کرو آگے آئے گا کم نہ تولو کم نہ ناپو ان سب کو ڈر کہا گیا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو دو چیزیں ہیں جن کے لیے کہا گیا قریب نہ جاؤ ایک فرمایا بدکاری کے قریب نہ جاؤ ایک فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مطلب اگر ان دو گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو ان کے قریب بھی مت جاؤ اگر ان کے قریب پہنچ گئے پھر گناہوں سے بچ نہیں سکو گے آج دنیا اسی طرح کے حالات سے دوچار ہے گناہوں کے تمام دروازے دنیا نے کھول دیے ہیں بلکہ دروازے کیا گیٹ کھول دیے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچو کون بچ سکتا ہے ولا تقرب الزنا اور مت قریب جاؤ گناہوں کے بدکاری کے قریب مت جاؤ ان کان فاحشہ بے شک وہ بہت گندا طریقہ ہے ان کان فاحشہ بہت گندی بات ہے گندی بات وسا سبیلا اور بہت برا راستہ ہے اگر اس طرح یہ عام ہو گیا تو دنیا میں کوئی پہچان نہیں ہوگی کہ کون کس کی اولاد ہے کوئی نسل کسی کا محفوظ ہی نہیں رہے گا اور وہی ہو جائے گا جو گوروں کا ہو گیا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور مت قتل کرو کسی ایسی جان کو اللہ حرم اللہ حرام کیا پروردگار نے اس کا قتل کرنا اللہ بالحق مگر برحق طریقے سے اور حق کے ساتھ کتنے قتل ہیں پانچ قتل کون سب سے پہلے جو آدمی کسی کو قتل کرے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا نمبر دو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود منہ کالا کرتا پھرتا ہے اور اتنا زیادہ گندا اتنا زیادہ گندا کہ اس کی گندگی سڑکوں پر پہنچ گئی اور چار بندے اس کے اوپر گواہ بن گئے اس کے باوجود وہ نہیں باز آیا ایسے گندا اگر تین بھی گواہ ہوں گے تب بھی نہیں اور چاروں کے چاروں نیک اور عادل قسم کے آدمی جنہوں نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اس کو پھر مار مار کے مار دیا جائے دو اور تیسرے وہ آدمی جو اللہ کا دین قبول کرتا ہے حالانکہ اللہ کے دین کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے مگر قبول کرتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ڈرامہ کر کے پھر واپس کافر ہو جاتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا کہ یہ لوگوں کو بے دین بنانے کا ایک ڈرامہ کھیل رہا ہے اور چوتھے نمبر پر کس کو قتل کیا جائے گا جو اسلامی مملکت کے اندر پورا نظام دینی اور پھر وہ ڈکیتیاں ڈالتا پھرتا ہے اور نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے اس کو قتل کیا جائے گا اور پانچویں نمبر پر وہ غیر ایمان والا جو اعلان جنگ کر کے مقابلے میں آ جائے جب تک اعلان جنگ ہو تب تک اس کو بھی نہیں ومن قطل مظلوما اور جو کوئی قتل کیا گیا ہے مظلوم سلم کے ساتھ قتل کیا گیا فقط جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سلطانہ تو یقیناً بنایا ہم نے اس کے ولی کے لیے یہاں ولی سے مراد وارث کے لیے جو اس کے وارث باقی بچیں گے ان کے لیے ہم نے بنایا سلطان زبردست طاقت طاقت کیا بنائی اس کے لیے ہم نے اس کے لیے قانون بنایا کہ اس کا وارث اس کو قتل کروا سکتا ہے اس کا وارث اس سے دیت لے سکتا ہے اور دیت کا جرمانہ وارث کیا جا چکا وہ ملنا ہی ملنا ہے اگر اس کے قاتل نہیں معلوم ہوں گے تو حکومت ادا کرے گی ڈپارٹمنٹ ادا کرے گا اس کے بچوں کو ہر حال میں دیت ملے گی ہی ملے گی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ مدر ہو جائے اور دیت نہ ملے یہ ہم نے وارث کو اتنی بڑی طاقت دے دی ہے کہ تو بدلے میں قتل کرانا چاہے قتل کرا سکتا ہے اور دیت لینا چاہے دیت لے سکتا ہے جرمانہ لے سکتا ہے فلا یسرف فی القتل لہذا چاہیے وارث کو بھی کہ نہ حدوں سے تجاوز کرے فی القتل قتل کرنے میں اور وارث حدوں سے تجاوز کیا کرے گا قتل کرنے میں کسی بندے نے قتل کیا اب وہ بندہ تو بھاگ گیا یہ کہتا ہے اس کی جگہ اس کے باپ کو مارو اس کی جگہ اس کے بھائی کو مارو ان سارے خاندان کو گرفتار کر کے رکھو یہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز کرنا ہے ایک بندے نے قتل کیا اور اس نے بیس بندوں کے نام لکھوا دیے یہ بھی تھا جی یہ بھی تھا جی یہ اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا یسرف فی قتل اس کو چاہیے کہ قتل کے اندر حد سے تجاوز نہ کرے اور جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں یہ سب کی سب حد سے تجاوز انہو کان منصورا بے شک اس کی مدد کی گئی ہے کتنی بڑی مدد کی گئی کہ دنیا بھر کے اندر اگر کوئی قتل ہو جائے اس کے یتیموں کو کیا ملے ڈڈو کچھ بھی نہیں اسلام نے یہ طاقت دے دی اتنی تیری مدد کی کہ تیرے یتیم بچوں کو محروم نہیں رکھا یہاں تک کہ جس کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ مرڈر کس نے کیا تو کہا حکومت جرمانہ ادا کرے گی انہو کان منصورا بے شک اس کی مدد کی گئی ہے اب اس کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے حد سے تجاوز یہ بھی ہے کہ اس نے پہلے کہہ دیا کہ قتل نہیں دیت اس کے بعد کہتا ہے نہیں آپ قتل کرواؤں گا اور دیت میں بھی جو اللہ نے مقرر کیا اس سے آگے بڑھ جائے وہ بھی حد سے تجاوز ہے نہیں میں ایک کروڑ روپیہ لوں گا اس کے بدلے میں نہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے کم میں اگر راضی ہو جائے دونوں تو فبی و نعمت کوئی حرج نہیں اگر اس سے زیادہ پر راضی ہوں شریعت کا مثلا آج بنتا ہے تیس لاکھ روپیہ ان دونوں نے طے کیا پچاس لاکھ روپیہ اگر طے کریں گے تو ہو جائے گا البتہ اس کو چاہیے کہ اس سے کم رکھے جتنا شریعت نے طے کیا تھا ولا ربو یعنی شریعت اس میں پابند نہیں کرے گی اس کو کہ جو مقرر کی دیت وہی لو نہ اگر وہ آپس میں بیٹھ کر کوئی چیز طے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو طے کریں گے وہی مانی جائے گی اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر ہم وہی سو اونٹ کی قیمت دیں گے غلط النفس التي حرم الله ولا تقربوا مال اليتيم اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ اوپر بدکاری کے قریب فرمایا تھا یا یتیم کے مال کے قریب کیوں اگر مال کے قریب پہنچ گئے تو کھائے بغیر رہو گے نہیں اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کے قریب ہی مت جاؤ اگر قریب پہنچ گئے تو پھر اس گناہ میں تھک جاؤ گے بلہ بل ہی احسن مگر قریب تو جانا ہے یہ تین پرورش میں ہے آپ کی اس کے لیے روٹی بنانی ہے پیچھے گزر چکا ہے کہ اس کا آٹا اپنے آٹے کے ساتھ ملا کر روٹی بنا سکتے ہیں تو ہاں فرمائے جا سکتے ہیں مگر بلتی اس طریقے سے یہ احسن جو سب سے اچھا ہے کب تک حتائب یبلغ شہ یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اب پہنچ گیا جوانی کو تو ایک اور حکم آیا اور پورا کرو تم وعدوں کو یہ مستقل حکم بھی ہے اور یتیم کے بعد کے فور بعد یہ فرمایا اس لیے کہ یتیم کے ساتھ وعدہ تھا نا کہ جب تو بالغ ہوگا تیرا مال تجھے دے دوں گا لیکن جب یتیم بالغ ہوگا تو بس اب آگ لگے گی آئے یہ تو چلا جائے گا مال لے کر کے پھر میرا کیا بنے گا صبح و شام کے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے اوفو بالعہد ایسے موقع پر فرمایا وعدے کو پورا کرو ان العہد کان مسئولا بے شک عہد بے شک وعدہ اس کے بارے میں بعض پرس ہوگی پوچھا جائے گا وہ اوف القیلا كِلْتُمْ وَزِنُوا وہ الْمُسْتَقِيمِ بالقستہ اور پورا کرو الکیلہ ناپنے کو اذا تم جب تم ناپو وہ اور تولو تم بالکستہ المستقیم سیدھی ترازو سے یہ بھی ایک نیکی ہے کم ناپنا کم تولنا بہت بڑا گنا پورا ناپو پورا پورا کرو الکیلا ناپنے کو اذا کل تم جب بھی تم ناپو وزنو اور تولو تم بالکستہ المستقیم سیدھی ترازو سے یعنی صحیح ناپو اب آپ کہیں گے اب تو ترازو کا کانٹا ہی نہیں رہا تو اس کو سیدھا کریں تو جو طے ہوا اتنا ناپو نہ ایک ماسا کم کرو نہ ایک گرام زیادہ کرو نہ کم کرو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ اور تول کے اندر اتنا بہترین طریقہ بتایا اگر انسان سمجھ جائے تو سارے جھگڑے ختم فرمایا لینے والے کو چاہیے کہ پہلے پورا پورا تلوائے بے وقوف نہ بنے پورا معاملہ طے کرے پھر پورا تلوائے اور جب وہ تول چکے دو دو چار چٹکی اپنی طرف سے واپس ڈال دیں کہیں اس کا حق نہ آ جائے ہماری طرف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکاندار سے مخاطب ہوئے تو دکاندار سے کہا کہ پورا پہلے پورا پورا معاملہ طے کرو اور پھر پورا ناپو پورا تولو ذرا بھی کم زیادہ مت رکھو وہ کہیں نہیں اور ناپو نا جتنا دینا ہے اتنا پورا تولو جب پورا ہو گیا ہاں ہو گیا پورا ہاں ہو گیا پھر میں ایک چٹکی اپنے طرف سے ڈال دو اس کو کہا تو ادھر ڈال اس کو کہا تو ادھر ڈال جھگڑا ہی نہیں کسی کا ان نال ہوا فلکے لبل ذالک خیر یہ بہتر ہے پورا تولنا پورا ناپنا یہ بہتر ہے بہتر ہے یہ نیکی ہے یہ کم ناپنے اور کم تولنے سے بہتر ہے وہ اختن اور زیادہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے ہم کو لگتا ہے کہ زیادہ ناپنے گے تو عمر آئے گا زیادہ تولیں گے تو مزہ آ جائے گا زیادہ نفع ہوگا فرمایا نہیں انجام کس کا اچھا نکلے گا کم ناپنا اور کم تولنے کا انجام اچھا نہیں نکلے گا اس کا اچھا نکلے گا دکان بھی زیادہ چلے گی انسانوں کے حالات بھی درست رہیں گے اور گھر کے اندر خیر و برکت بھی زیادہ آئے گی اور ایک نیکی ولا ما ليس لك به علم ولا تقف اور مت پیچھے پڑ لك کبھی علم جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے آدمی نے جو بات بیان کرنی ہے پہلے سوچے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھی تھی کانوں سے سنی تھی اور دماغ سے سمجھی تھی کہ نہ سنی اور نہ سوچی اور نہ دیکھی ایسے اڑا دی اور ایک بات سن تو لی مگر اس کے باوجود اطمینان نہیں ہوا اور اچھی طرح اس کی تحقیق نہیں ہوئی اور اس کو یوں ہی بیان کر دیا یہ بھی زبردست گناہ ہے یہ بھی ایک زبردست گناہ ہے جو بات کہہ رہے ہو وہ تحقیق کے ساتھ ولا تقف اور مت پیچھے پڑ مالیسا اس چیز کے نہیں ہے تیرے لیے اس چیز کے بارے میں علم ان کو علم ان السمع بے شک کان والبصر اور بے شک آنکھ والفواد اور بے شک دل الائی کا کان عنہ مسئولا یہ تمام وہ چیزیں ہیں فائل ہے انسان عنہ مسئولا انسان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے جو بیان کیا اس کو آنکھ سے دیکھا تھا کان سے سنا تھا دل سے سمجھا تھا اس کی تحقیق کر لی تھی کہ نہیں کی تھی ایک اور نیکی ولا تمشي في الارض مرحا اور مت چل تو زمین کے اندر مرا اکڑ کر کے اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے چاہے انسان کسی طور پر بھی اکڑے مگر اللہ کو اکڑنا پسند نہیں اللہ یہ کہ اس کے راستے میں اکڑے وہ اس کو پسند ہے یہاں تک کہ اس کے گھر کے سامنے اکڑے تب بھی پسند ہے سمجھے بات کیا نہیں جب اس کے راستے میں انسان اکڑتا ہے دشمن کے مقابلے میں وہ اللہ کو پسند ہے اور صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرت القضاء کے لیے تشریف لائے آپ نے فرمایا شروع کے چکروں میں ذرا اکڑ کر چلو تاکہ ان کو یہ لگے کہ ابھی ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں حالانکہ یہ اللہ کے گھر کے سامنے تھا وہاں کون سی اکڑ لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا فرمایا قیامت تک لوگ جو طواف کریں گے جب تک اسی طرح اکڑیں گے نہیں تو طواف ہی نہیں قبول ہوگا اللہ کے لیے ہو تو اکڑنا بھی پسند ان نقل تخریف اور اکڑنے والے اور زور زور سے پیر مار کر چلنے والے ان لن تخریق الارض بے شک ہرگز نہیں پھاڑ سکتا ہے تو زمین کو ولن تبلغ الجبال طولا اور نہیں پہنچ سکتا ہے تو پہاڑوں کو لمبائی کے اعتبار سے چھاتی تانتا ہے کیا پہاڑوں کی چوٹی سے اونچا ہو جائے گا اور کون زور زور سے مارتا ہے کیا زمین کو پھاڑ دے گا کل ذالک کان صحیح عند ربک مکروہا یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں کیوں نہ پسندیدہ ہے فرمایا اس لیے کہ تیرے رب کو پسند نہیں ہے کل ذالک کا کان ہو یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ ان کی برائی ہے عند رب کا مکروہ تیرے رب کے نزدیک نہ پسندیدہ ہونا نہ پسندیدہ ہونا یہی ان کے لیے برا ہونے کے لیے کافی ہے ذالک مما ماں اوہ لے من الحکمہ یہ ہیں وہ چیزیں مما ان چیزوں میں سے اوحا ربک جو وحی کی ہیں تیرے رب نے تیری جانب حکمت کی باتوں میں سے یہ ہیں وہ چیزیں اور یہ پندرہ ہو جاتی ہیں جو حکمت کی باتیں دانش مندی کی باتیں پروردگار نے اپنے بندوں کو بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائیں دیکھیے آپ کسی کو بتائیں چند باتیں اور کہیں بڑی قیمتی باتیں بتاتا نہیں میں کسی کو بس تجھے ہی بتائی ہیں میں نے پروردگار اسی انداز سے اپنے بندو کو کہتا ہے یہ حکمت کی باتیں راز کی باتیں سمجھداری کی باتیں میں نے تم کو بتائی اور بات شروع کی تھی شرک نہیں کرنا ہزار ربک اللہ تعبدو اللہ اوپر کی بات ختم ہوئی تھی اوپر رکو کی لاتا جلم اللہ نہ ناخر تو ان پندرہ باتوں کو بھی ختم کیا پھر وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور مت بنا تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمْ تو ڈال دیا جائے گا تو جہنم میں مَلْغُومًا مَدْحُورًا ملامت کیا ہوا مدحوراً دھتکارا ہوا فَأَصْفَاتُمْ رَبُّكُمْ مِلْبَنِينَ شرک کرتے ہیں مت کرو شرک یہ سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا جرم ہے اور شرک کی کیا کیا قسمیں یہ بھی ایک قسم ہے کہ جو خدا کے لیے کوئی بیٹا مانتا ہے اور کوئی بیٹی مانتا ہے اور پھر خاص طور سے جو بیٹیاں مانتے ہیں مکہ کے مشرقین ان سے کہا گیا کچھ تو عقل سے کام لو پہلے تو اس کی اولاد نہیں ہے اور اگر اولاد مانتے بھی ہو تو پھر بھی اس کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے وہی میٹھا میٹھا افاق کڑوا تھو تھو اب فا پاکم کیا چن لیا ہے کم تم کو رب تمہارے رب نے بل بنی بیٹے دینے کے لیے دینے کس نے بیٹے اور بیٹیاں اللہ نے تو تم کو کیا دیے تم کو تال تال کر کے اچھا اچھا مال تم کو دے دیا خراب خراب اپنے لیے رکھ لیا سبحان اللہ افاظ فا کو کیا چن لیا تم کو رب کو تمہارے رب نے بل بیٹوں کے اعتبار سے واتخذ من الملائکت اناسا اور بنا لیا اس نے فرشتوں کو اناسا عورتیں بچیاں بنا لیا اپنے لیے انکم لتقولون قولا عظیما بے شک تم بات کہتے ہو بہت بڑی بات یہ کیا عجیب بات کہی کہ اللہ کے ہاں بیٹیاں ہیں ہیں اور جب بیٹی کا تصور کرو گے تو پھر تو اس کے ہاں بیوی کا بھی تصور کرنا پڑے گا اور پھر اس کے لیے بیٹی اور بیویاں استغفر اللہ یہ کیسی بات تھی انکم لتقولون قولا عظیما بے شک تم ضرور وہ بات کہتے ہو جو بہت بڑی بات ہے او ہو ہو یہ تو بہت بڑے جرم اور گناہ کی بات ہے پیچھے کا مضمون بھولیے نا بات کہاں سے چلی تھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور آپ کو قرآن عطا فرمایا قرآن یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ان راستوں کی رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھے راستے ہیں پھر دوبارہ بتایا کہ یہ کیا دیکھیے یہ راستے ہیں قرآن نے یہ کیسی کھول کھول کر کے ایک ایک بات بتائی فرمایا قرآن تو بتاتا ہی ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ صَرَّفَ يُصَرِّفُ تَصْرِيفًا کے معنی گمانا پھرانا تو معنی کیا نکلا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا یقیناً ہم نے گما پھرا کر بیان کر دیا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں ہر ایک بات کو مفول چھپا ہوا ہے وَلَقَدْ سَرَّفْنَا ہم نے گما پھرا کر بیان کیا اپنی آیتوں کو گھما پھرا کر بیان کیا اپنے احکامات کو گھما پھرا کر بیان کر دیا نیکیوں کے کاموں کو فی حاض القرآن اس قرآن میں لِيَذَّكَّرُوا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں لیکن لوگوں کی دو قسمیں ایک نصیحت حاصل کرتی ہے اور دوسری قوم وما يزيدهم الا نفورا اور نہیں بڑھاتا ہے یہ قرآن ان کو الا نفورا مگر نفرت میں یہ بھی ایک طبقہ ہے کہ جتنا قرآن سنتے ہیں اتنی اور نفرت ہوتی ہے اتنے اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور نفرت ہوتی ہے گویا قرآن کریم سے بھی دو نتیجے نکلتے ہیں کسی کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور کوئی اور زیادہ کفر میں پکا ہوتا چلا جاتا ہے آپ کہیں گے ایسا کیوں ہوا تو میں نے وہ پہلے سنایا تھا نا شیخ سادی نے کہا ہے کہ بارش کے قطرے تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بارہ کے در لطافت بارہ کے در تبعش در لطافت تبعش خلاف نیست بارش کے قطروں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی جیسے قطرے پڑتے ہیں مگر ایک جگہ پڑتے ہیں تو پھول اگتے ہیں اور دوسری جگہ اگتے ہیں پڑتے ہیں وہی قطرے تو کیا ہوتا ہے درباغ در باغ لالا رویت باغ کے اندر تو پھول پیدا ہوتے ہیں اور بوم خط لیکن کوڑی کے اوپر کیا پیدا ہوتا ہے در شور بوم پوڑی کے اوپر تو گندی چیزیں پیدا ہوتی ہیں گند پیدا ہوتا ہے بنجر زمین میں کیا پیدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے انسانوں میں جن کے اندر پہلے سے گند بھرا ہوا ہے وہ اور زیادہ گندے ہوتے ہیں اور جن کے اندر جن کی آتما ابھی زندہ ہے ابھی قرآن سننے کی صلاحیت ہے ان کے اندر خیر کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ لوکا نما ہوا اور اصل مسئلہ جو قرآن پاک سناتا ہے وہ وہی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ اکبر اس کا کوئی شریک نہیں پھر وہی بات واپس آئی دلیل پیش کی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں اور دنیا بھر کے اندر یہی قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے کیا اللہ کو مانتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ بڑی ایک ہی طاقت ہے اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے اس نے رکھے ہیں کہ وہ دنیا کے کام بناتے ہیں عرب کے لوگوں کا بھی یہی خیال تھا بار بار ہم پڑھ چکے پیچھے ان کو پوچھتے ہیں بارش کون برساتا ہے روزی کون دیتا ہے آسمان کا یہ زمین کا یہ نظام کون چلا رہا ہے کہتے سارے کے سارے کام اللہ کر رہا ہے تو یہ دوسرے کیوں ہیں کہا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے ماتحت ہیں اطواف کرتے ہوئے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا الا شریک ہوا لکا تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیرے ہی ماتحت ہیں تیرے لاڈلے ہیں وہ تیرے دشمن تو ہے نہیں ہے قرآن پاک نے ان کی دفتی ہوئی رگ پر نظر رکھی وہی رگ پکڑ لی لیما آپ ان سے فرمائیے لوکا نما تن اگر ہوتے اللہ کے ساتھ کچھ اور خدا اس کے ساتھ ساتھ کما یا جیسا کہ یہ کہتے ہیں تب تو لب وہ سب کے سب تلاش کر لیتے عرش عرش والے کے پاس پہنچنے کے لیے سبیلن کوئی راستہ ایک طرف مانتے ہیں کہ بڑی طاقت ایک ہے بڑا خدا ایک ہے یہ چھوٹے چھوٹے اتنے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے برسہ برس سے سال ہا سال سے اسی طرح چھوٹے ہی رہے ان سب نے مل کر یہ نہیں سوچا کہ بڑا خدا اتنے عرصے سے حکومت کر رہا ہے ہم کیوں ماتحت رہے اور سارے مل کر کے حملہ کرتے ہیں عرش پر قبضہ کر لیتے ہیں تخت شاہی پر قبضہ کر لیں اور یہ بڑے بن جائیں کیوں نہیں انہوں نے ایسا سوچا کلو کا نما ہو آ فرمائیے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ عالی کچھ دوسرے خدا کما یقولون جیسا کہ وہ کہتے ہیں تب تو ضرور وہ تلاش کر لیتے عرش والے تک پہنچنے کے لیے سبیلاً کوئی راستہ سبحانہ ہو اس کی ذات پاک ہے ہی کوئی نہیں اگر ہوتا تو ضرور تلاش کرتا وہ تالا اماں اور وہ بلند و بالا ہے عما ان باتوں سے یقولون جو وہ کہتے ہیں علوان کبیرہ بہت بڑا بلند ہونا مطلب ان باتوں کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں کل کی صورت میں بتا چکے ہیں کہ ایک آقا اور ایک غلام وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے تو سب بھی السبع والارض اس کی شان تو یہ ہے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز اس کی تسبیح کرتی ہے اسی کے لیے السماوات السبع ساتو آسمان اسی کی تسبیح کر رہے ہیں والارض اور زمین اس کی تسبیح کر رہی ہے ومن فیہن اور جو کچھ ان کے بیچ میں وہ سب اسی کی تسبیح کر رہا ہے اسی کی تسبیح وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی چیز اللہ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی اس کی حمد کے ساتھ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو اور دونوں تسبیحاں ایک تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ تسبیح کر رہی ہے زبان حال سے یعنی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے اور جس کام پر اس کو لگایا ہے وہ کام وہ کر رہی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن نہ دوسری بات کہ واقع تسبیح کر بھی رہی ہے یہ چیز بے شمار روایات یہی بتاتی ہیں کہ نہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے بلا چلّہ تصویر ہوں مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے اس اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے تو جو لوگ چھوٹی چھوٹی ہستیوں کو اس کے برابر بناتے ہیں آج اگر کسی کو ہے کوئی بڑی فیکٹری کا مالک ہو اور آپ ایک ایسے بندے کو راستے سے پکڑ کر کے لے آؤ اور بولو جناب یہ آدھی فیکٹری کا مالک ہے وہ مانے گا غصے سے سر پھاڑے گا آپ کا پھاڑ دے گا اگر اس کا نہیں پھاڑے گا تو پرورتگار کیوں نہیں غصہ ہوتا اور ان سب لوگوں کو ملیا میٹ کیوں نہیں کر دیتا انہو کان حلیما بے شک وہ بہت برداشت کرنے والا بہت تحمل والا غفورا بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے بات قرآن پاک کی تھی جو یہ بیان کر رہا ہے اور قرآن پاک تو اس طرح دل کی کھڑکیاں کھول رہا ہے کہ پتھر دل آدمی بھی ماننے کے لیے مجبور ہوتا ہے تو یہ مکہ کی مشرق کیوں نہیں مانتے تھے جب ان کے سامنے قرآن سنایا جاتا تھا فرمایا آج بھی نہیں بہت سارے لوگ مانتے تب بھی نہیں مانتے تھے کیوں راتل القرآن اور جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں جالنا بہینا کا ڈال دیتے ہیں ہم آپ کے درمیان وہ بہینا اور ان لوگوں کے درمیان اللہ آخراتی جو آخرت کو نہیں مانتے کیا ڈال دیتے ہیں حجاب ہم ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا ہے بیچ میں پردہ کرنے والا پردہ ڈال دیتے ہیں جو آپ کی بات ان تک پہنچنے نہیں دیتا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں ان کے کان بند ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور یہ ہم ڈال دیتے ہیں اس کا مطلب آگے آ رہا ہے پہلے تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو قرآن سناتا ہے ہمارے اور تیرے بیچ میں پڑھتے ہیں ہمیں تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی ہے تو کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد پرور کی طرف سے بھی دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں جاؤ اب تمہیں قرآن سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں سنتے ہیں مگر اس کے باوجود دل میں نہیں اترتا اور آگے آ رہا ہے کہ آپ کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں مگر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کہہ رہے تھے ابھی ابھی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا کیا کہتے تھے مستور مانا میں ساتر کے اور آگے آ رہا موفور وہ مانا میں وافر کے اور آگے آئے گا ماتیجن وہ مانا میں آتی کے یہ دو چار مقام ہیں جہاں اس میں مفول مانا میں فائل کے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اکنہ اور ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر اکنہ ایسے پردے ان ہو کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں وفی آزانی وَقْرَا اور ان کے کانوں میں ہم ڈال دیتے ہیں ڈاٹ کو ان کے کانوں میں گھرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کو سنائی نہیں دیتا ہے وجہ اس کی آگے خدا رہا ہے ہم نے کیوں ایسا کیا قرآن پاک وہ سنتے ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا قرآن ان پر اثر کیوں نہیں کرتا فرمایا جیسا قرآن کھولتے ہیں وہاں ایک ہی بات ملتی ہے اللہ ایک ہے بس جیسے یہ بات سنتے ہیں وہ ان کو غصہ آ جاتا ہے اچھا ایک ہے ایک ہے تو ہمارے خداؤں کا کیا بنا ان کا کیا ہوا اس غصے کی وجہ سے پھر آگے کا مضمون ان کو سنائی نہیں دیتا سمجھ میں نہیں آتا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا اور جب تو بیان کرتا ہے اپنے رب کو قرآن کریم کے اندر اکیلا جب تذکرہ کرتا ہے اپنے رب کا قرآن پاک میں اکیلا وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی نہیں ولو تو وہ منہ موڑ کر چلے دیتے ہیں اعلیٰ ادبارہم اپنی پیٹھوں کے بعد نفوراً نفرت کرنے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں پھر چوپان لگتی ہے پھر مجمع لگتا ہے اور پھر بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے یار انہوں نے تو دیکھ ہی کر دیا اعلم ہم خوب جانتے بما اس چیز کو یستمعون به جس کی طرف یہ کان لگاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ کان لگاتے ہیں اذ یستمعون الیک جبکہ جب کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں و اذ هم نجوا اور ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں مطلب آتے ہیں آپ کی مجلس میں ظاہری طور پر کان لگاتے ہیں لیکن دل میں وہی نفرت وہی ضد ہیں وہی شرک کی محبت اس کی وجہ ہم جانتے ہیں کان لگاتے ہیں مگر پھر بھی کانوں پر پردے دلوں پر پردے وہی دھوم نجوا اور جب واپس جاتے ہیں تو ہم اس منظر کو بھی جانتے ہیں جب وہ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں یہ نجوا نجوہ مزر احمان تناج کے یہ تناجن جبکہ وہ آپ اس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں یاد کرو اس منظر کو جب کہہ رہے ہوتے ہیں ظالم لوگ ان تتبعون الا رجلا مسحورا تم نہیں پیچھے چل رہے ہو مگر ایسے آدمی کے مسحورا جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے مطلب ایک جب آپ کی باتیں سنتے تھے اور آپ کی باتیں ان کو کھینچتی تھی تو کہتے تھے یہ جادوگر ہے لیکن جب قرآن سنتے تھے تو کبھی کبھی کہتے تھے نہیں اس پر جادو ہو گیا جادو کی وجہ سے نوز بلّہ دیوانے ہو گئے ظالم لوگ کہتے ہیں تتبعون تم نہیں پیروی کرتے مگر جادو کیے ہوئے شخص کی انظر دیکھیے تو صحیح میرے محبوب ابو لکل امسال کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں فضلو تو وہ بھٹک گئے فلا سبیلا تو نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ راستے کی مطلب آپ کے القاب لگاتے ہیں اور یہ لگانے میں بھی ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے کبھی جادوگر کہتے ہیں کبھی جادو کیا ہوا کہتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی کاہن کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ معنی بھی فلا سطح سبیلا بھٹک گئے اب ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا وقال اذا كنا عظاما ورفاتا و اور وہ کہتے ہیں کہ اذا كنا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں و اور چورا چورا لمب لمبعوثون تو کیا ضرور بے ضرور ہم زندہ کیے جائیں گے خلقا جدیدا نئی مرتبہ دوسری مرتبہ از سر نو زندہ کیا جائے گا ہم کو مر گئے مٹی میں مل گئے چورا چورا ہو گئے ختم ہو گئے یا پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا توحید کی بات اوپر بیان ہوئی اب آخرت کی بات کہ جب قرآن کا مضمون سنتے اللہ ایک ہے تو بس ساتھ ہے اور پھر جب یہ سنتے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں مر گئے مٹی میں مل گئے ہڈیاں چورا چورا ہو گئی پھر دوبارہ زندہ ہوں گے بول کون ہجارتن و حدیدا آپ ان سے فرمائیے تم ہڈیاں اور مٹی کیوں ہوتے ہو چورا چورا کیوں ہوتے ہو کون حجارتن تم پتھر بھی ہو جاؤ اور حدیدن یا تم لوہا بن جاؤ او خلقن یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ مما یکبر فی صدورکم جو بڑی ہو تمہارے سینوں کے اندر ایسی چیز بن جاؤ کہ جس کے بعد تم کو لگے کہ آپ بدل ہی نہیں سکیں گے اس کے باوجود تم کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے تم پتھر بن جاؤ تم لوہا بن جاؤ یا ایسی مخلوق بن جاؤ کہ جو اس سے بھی بڑی ہو پھر بھی زندہ کرے گا اور جب یہ وہ مضمون سنیں گے تو کیا کہیں گے پسے پھول اون تو کہیں گے پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا کون وہ طاقت وَلِلَّذِي فاتح أَوَّلَ مرہ آپ فرما دیجئے وہی دوبارہ زندہ کر دے گا الَّذِي فتح جس نے تم کو پیدا کیا اول مرہ پہلی مرتبہ فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ علیہ جب آپ کہیں گے وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ تو وہ مٹھائیں گے اپنے سروں کو آپ کی طرف اچھا وہ دوبارہ زندہ کر دے گا او واہ واہ بڑی بات کی آپ نے مذاق اڑانے کے لیے اپنے سروں کو اچھا فصیح الے ہوں اور وہ آپ کی تھرمٹ کھائیں گے ہلائیں گے اپنے سروں کو اور یا ایسے نہیں نہیں جی کون زندہ کرے گا یا نہ کرتے ہوئے یا مذاق کے طور پر ایسے اچھا ہاں دیکھیں گے ہم بھی وہ یا کون متا ہوا کہتے اچھا زندہ کرے گا وہ کب کرے گا کتنے دن رہ گئے کتنے مہینے رہے کتنے سال رہے بتاؤ بولا سایہ قریبا آپ فرما دیجئے اچھا ہو سکتا ہے نا قریبا کہ وہ قریب یا لگی ہو تو کہتے ہو کب زندہ کرے گا ہو سکتا ہے بس آنے والا ہو وقت ہو سکتا ہے بس آ جائے وہ یوم یوم یدعوکم جس دن وہ تم کو بلائے گا فتستجیبون تو تم جواب دو گے اس کو بحمده اس کی حمد کرتے ہوئے وتظنون اور تم گمان کرو گے الا بستم الا قلیلا تم نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر تھوڑے سے مطلب ابھی کہتے ہو کہ کون دوبارہ زندہ کرے گا کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے فرمایا جس وقت میں وہ تم کو اپنی عدالت کے لیے بلائے گا یو البالی بھا العظام یو او ایم بھا لیا او بکھرے ہوئے بالو سب اکٹھے ہو جاؤ اللہ کی عدالت میں جمع ہو جاؤ ایک لمحے کے لیے پلک چھپکنے سے پہلے سب کے سب اٹھ کر کے دوڑیں گے اور دوڑیں گے نہیں بحمدی ہی اس کی حمد بھی کرتے ہوں گے اب تو نہیں کرتے اس کی حمد اب تو اس کی تعریف نہیں کرتے نہیں مانتے ہیں مگر اس وقت میں حمد بھی کریں گے اگرچہ وہ حمد ان کو فائدہ نہیں دے گی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی حمد نہیں کریں گے کافروں کو اس کی حمد کا نصیب ہوگی کافر کیا کریں گے بھی امر ہی اس کے حکم کی وجہ سے فتح تجیبونا فوراً جواب دیں گے دونوں معنی ہو سکتے ہیں وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور جب تم کو کہا جائے گا چلو عدالت میں تو تم گمان کرو گے کہ تم دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے اللہ قلیلہ مگر تھوڑے سے ہی ایسا لگے گا کہ زیادہ عرصہ تو نہیں رہے دنیا میں چار دن رہے دنیا میں ہیں چار دن کہاں بڑا ایک ذہین اور قابل آدمی اٹھے گا وہ کہے گا دس دن اور دوسرا کہے گا عشیت یا تنگو صبح کو تھوڑی دیر یا شام کو تھوڑی دیر اس سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا کے اندر صدق اللہ مولانا العظیم